دے بھائی آ جاؤ آ جاؤ بھائی یہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں بھائی کتنے بار جمع ذرا تھوڑا گشت کر لیں جو حضرات جی ادھر ادھر چل پھر رہے ہیں بھائی ان سے درخواست ہے آ جاؤ مجمے میں آ جاؤ آ جاؤ بھائی آگے بڑھو بھائی یہ جو بیچ میں بیٹھے ہیں نا بھائی آ جاؤ آگے آ جاؤ یہ دین کی بدلی سے یہ بدلی سے رسمی نہیں ہوتی اس وقت حقیقت سمجھائی جاتی ایک دل کا غم ہوتا ہے اور آدمی آگے بڑھتا ہے یہ تعلیم ہے اور طلب والوں کو اللہ بخ دیتے ہیں خوشخبری سنائی بات کہ نبی جی انہیں خوشخبری سنا دو کس چیز کی کون ہے یہ لوگ الدین جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں یعنی طلب کے ساتھ سنتے ہیں ایک گوشے دل ہے گوشے دل ہے یہ مٹی کے کان ہے کہ دل کے کان سے اس کو سننا کہ طلب کے ساتھ میں بات کو سننا یہ سننے کا حق ہے جب بندہ سننے کا حق ادا کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو عمل کی توفیق دیتے ہیں فیض اچھا عمل کرتا ہے کہ چیز کس چیز کی خوشخبری دے دو الا اکلدین ہدا اللہ اللہ پاک ہم نے ان کو ہدایت دے دی ہدایت ملتی ہدایت مل گئی کتنی بڑی بات اللہ مارانا قبول فرما اس لیے بات کو طلب کے ساتھ میں سننا ہے دھیان کے ساتھ میں سننا ہے اور سنتے وقت نیت بنانا ہے کہ جب بھی کوئی کام ہو تو اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے کہ نمبر ایک نیت ہونی چاہیے اللہ مانوا کہ نیت صحیح ہو کہ آدمی جیسے نیت کرتا ہے اللہ ایسا اس کو دیتا ہے تو اچھی نیت ہونی چاہیے کہ نیت ہو آسمان جیسی کہ میرے اپنے اندر پوری امت کے اندر اور قیامت تک آنے والے انسان کے اندر یہ پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے اور پورے لوگ دین کی محنت کرنے والے بن جائے اس نیت کے ساتھ میں بات کو سننا اور پھر دوسرے نمبر پہ اپنے بس کی کوشش علامہ سا اپنے بس کی کوشش کرنا کہ آدمی اپنے بس کی کوشش کرے نیت کرے اور دھیمے دھیمے آگے بڑھے اللہ پاک ایک وقت آئے گا کہ بڑھا دیں گے بڑھائے گا کون کون کرے کون بڑھائے گا اللہ اس لیے ہم سب نیت کریں سب کرتے ہیں بھائی ہاں۔ کامیابی جو ہے اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی کرنے والا ہے وہی کام بنانے والا ہے ساری چیزیں دنیا کے اندر ہے سب مخلوق ہے وہ خالق ہے اس کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہے تو اس کے وجود دینے سے وہ وجود میں آئی تو ساری چیزیں اس کے قبضے میں پورا کنٹرول اس کے قبضے میں اب کامیابی انسان راحت والی زندگی چاہتا ہے اطمینان چاہتا ہے سکون چاہتا ہے آفیت چاہتا ہے تو یہ کس کے ہاتھ میں ہے اسے کامیابی کہتے کہ یہ کامیابی اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور ایسی کامیابی کہ جس میں کبھی ناکامی نہیں ہاں کبھی خسارا نہیں کبھی ٹوٹا نہیں تو وہ کس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اللہ نے اپنے ہاتھ پہ رکھی اس لیے اللہ کہتا ہے کہ زمانے کی قسم کہ جتنے دنیا میں انسان ہیں سب ٹوٹے میں سب خسارے میں کہ سارے ٹوٹے میں سارے خسارے میں کیوں کہ کامیابی ہمارے پاس میں ہے اور ہم کامیاب کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے ایک ضابطہ بنایا جیسے دنیا میں آنے کا ایک ضابطہ ہے کہ دنیا میں آنے کا ایک ضابطہ ہے ایسے کامیابی کا اللہ پاک نے ضابطہ بنایا کہ کیا ضابطہ ہے کامیابی کا کہ جس کی زندگی میں دین ہے وہ کامیاب ہے الصالحات بالحق بالصبر یہ آدمی کامیاب ہے کہ دین اللہ پاک نے کامیابی کے کہا ہے ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قبائل بنائے مختلف قومیں بنائی مختلف شعبے رکھے کہیں تجارت کا شعبہ ہے کہیں ملازمت کا شعبہ ہے کہیں زمینداری کا شعبہ ہے مختلف جو ہے وہ شعبے ہے آدمی کی زندگی گزارنے کے لیے کہ اب جس میں جو ہے اسی میں گئے ہاں ہر ایک کے لیے ایک ہی چیز ہے کیا ہے ہر ایک کے لیے کہ دین ہے کیا ہے بھائی دین اس لیے دین کی مثال کیا ہے روح کی طرح ہے جسم کے اندر جیسے روح ہوتی ہے نا ایسے تمام شعبوں میں دین اصل ہے جیسے جسم میں روح اصل ہے کہ روح ہے تو پورے جسم کی قیمت ہے آنکھیں بھی قیمتی زبان بھی قیمتی کان بھی قیمتی ہاتھ بھی قیمتی پیر بھی قیمتی سب کی قیمت ہے کیونکہ روح ہے ایک آدمی کو آپ کے اندر درد ہے ڈاکٹر کے پاس میں گیا اب ڈاکٹر نے اسے کہا کہ بھائی یہ ٹیپے جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں اس کو ڈال دینا صبح شام وہ میڈیکل میں گیا دس روپے کے ٹپے اس نے لیے اور لے کر گھر آیا اب وہ دوسرا آدمی بھی ڈاکٹر کو بتانے کے لیے گیا اس کی آنکھوں میں بھی درد تھا تو ڈاکٹر نے اسے کہا کہ بھائی آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا اور ایک لاکھ روپے خرچ ہوگا اب وہ انتظام میں لگ گیا اب یہ آدمی میڈیکل سے پہلا آدمی دوا لے کر گھر پہنچا گھر پہنچتے اس کا انتقال ہو گیا آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا زبان نے بولنا بند کر دیا اب وہ جو ٹیپے لے کر آیا ہے اس کی قیمت دس روپے ہے اب بتاؤ کہ اس کی روح نکل گئی اب آنکھوں میں کوئی ٹیپے ڈالے گا ارے آنکھوں میں کوئی ٹیپے ڈالے گا ہاں کہ جی، اب آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے کی کوئی قیمت نہیں کیوں کہ اس کے اندر رو نہیں ہے اس کے اندر رو نہیں ہے اور وہ آدمی آیا ایک لاکھ روپے کا وہ انتظام کر رہا ہے کہ مجھے آگ کا آپریشن کروانا ہے کیوں کہ اندر روح ہے اندر ایسے دین کہ اگر دین ہے تو مال قیمتی بنے گا مالدار قیمتی بن جائے گا عہدے دار قیمتی بن جائے گا ڈگری والا قیمتی بنے گا تاجر قیمتی بنے گا کہ کیوں کہ اس کے اندر دین ہے کیا ہے روح ہے ہاں اور اگر دین نہیں ہے تو کہ غریب بھی پریشان ہو جائے گا اس لیے جن شعبوں میں ہم ہیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ حال سب سے اچھا ہے وہ حال سب سے اچھا اس پہ اللہ کا ہم شکر ادا کریں الحمد للہ اے اللہ تو نے ملازم الحمد للہ اے اللہ تو نے کچا مکان دیا الحمد للہ کہ جو حال ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور دوسرا اس حال میں دین کو داخل کرنا ہے کیا کرنا ہے دین کو داخل کرنا کہ دین زندگی میں آ جائے کہ دین آئے گا پھر برکتیں لے کے آئے گا ہاں تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں بلائیں ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک راحت دیں گے ہاں یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا اس کو ہم کیا کریں گے کریں گے اس کی زندگی اچھی بنا دیں گے فلاں حیات پاکستان لاپر مزے والی زندگی بنا دیں گے ایسی زندگی پہ دنیا بھی اچھی اور دنیا سے جانے کے بعد آخرت بھی اچھی قبر حشر کہ دنیا کے بعد یہ چیز سے آخرت ہے مجھے اور آپ کو مرنا ہے مرنے کے بعد کی زندگی ہے قبر سے اس کی ابتدا ہے موت سے آدمی بدلتا ہے منتقل ہوتا ہے کہتے ہیں انتقال ہو گیا انتقال کے معنی بدلنا ہے ابھی اس وقت ہم چل پھر رہے ہیں بچپن گیا جوانی گئی بڑھا پائے گا کہ پھر کوئی اسٹیشن دیں گے پھر چلیں گے پھر خبر حشر پلسرات میزان پھر آخری منزل جنت یا جہنم ہے یہ دونوں میں سے کوئی ایک ٹھکانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جنت سے نکالنا ہے ہم سب کو جنت میں جانا ہے اس کے لیے دین ہے اور دین جب زندگی میں آتا ہے تو پھر زندگی ہری بھری ہو جاتی ہے تین کس دن کا ہم سے مطالبہ ہے کہ پورے دن کا ہم سے مطالبہ ہے عبادت ہے معاشرت ہے معاملات ہے اخلاق ہے ایمانیات ہے کہ پورے دن کا ہم سے مطالبہ ہے کہ پورا دن اپنی زندگی کے اندر اب دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلاط السلام کے آنے سے پہلے بگاڑ تھا زندگیاں بگڑی ہوئی تھی معاشرت معاملات اخلاق سب بگڑے ہوئے تھے بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے ایسا بگاڑ تھا کہ گھر میں بچی پیدا ہوئی پتا چلتا کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے ہمیں دسو کی تو آپ اللہ سام کہ زندہ درگور کرنا دفن کر دیتے یہ چیزیں تھیں بیت اللہ کا طواف ننگا کرتے تھے لیکن زندگی میں کیا آیا کہ دین آیا مکمل دین آیا کہ مکمل دین آنے کی وجہ سے کیا چیزیں پیدا ہوئی کہ سارے بگاڑ ختم ہو گئے بھائی چارگی آ گئی اور ہمدردی پیدا ہو گئی کہ اپنے بھائی سے پہلے جان دے دی اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پیا ہاں اکرام آیا غلط چیزیں ختم ہو گئی عبادت کا شعبہ زندہ ہو گیا فرائض واجبات سنت مستحبات جس چیز جو ہے وہ زندہ ہو گئی کہ مکمل دین آیا ہے عبادت میں معاشرت میں معاملات میں اخلاق میں کہ جب زندگیاں دین والی بنی تو پھر یہ ساری چیزیں وجود میں آئی تو اس کی برکتیں پھر آئی ہاں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے یہ باغیچہ بنایا ایک محنت کے ذریعے کہ ہر ایک کے اندر مکمل دین تھا ہر ایک کے اندر کیا تھا مکمل دین تھا دین کے اندر حقیقت تھی عمل عمل حقیقت والے تھے عمل میں جان تھی عمل اللہ کے خزانے سے لینے والے تھے عمل جاندار تھے کہ یہ کیسے وجود میں آیا کہ مکمل دن ان کی زندگیوں کے اندر کیسے آیا ہاں اور زندگی ان کی کیسے بدلی اور کیسے یہ عمل سے لینے والے بن گئے اور پورا بغیچہ ہرا بھرا ہو گیا یعنی سو فیصد عبادت سو فیصد معاشرت سو فیصد معاملات اور سو فیصد اخلاق کہ کیسے یہ چیزیں وجود میں آئی کہ وہ دو باتوں سے کہ نمبر ایک کہ سب سے پہلے ایمان پر محنت کی گئی سب سے پہلی محنت ہماری یہ جو محنت ہے نا مولانا علیہ رحمت اللہ پر جو اللہ پاک نے جو کھولی ہے یہ کہہ رہے نبوت ہے یہ نبیوں والی محنت ہے ہاں اس لیے بولنا چاہتے تھے کہ اس محنت کا اگر میں نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا کہ اگر اس کا نام رکھا جاتا تو کیا رکھا جاتا تحریک ایمان کیوں کہ ایمان اصل ہے پورے دین کے اندر حقیقت پیدا کرنے کے لیے پورے دن کو لانے کے لیے ایمان کے بغیر ایمان کو بڑھائے بغیر پورا دن آنا مشکل ہے اس لیے کہ دنیا میں دو چیزیں ایک غیر ہے ایک اللہ ہے اور غیر کا تاثر آدمی کے اندر ہوگا تو آدمی کی عبادت جاندار نہیں بنے گی آدمی اللہ کے خزانے سے نفع لینے والا نہیں بنے گا کہ یہ تاثر نکالا جائے یہ تاثر نکالا گیا ہر ایک کے دل کے اندر سے یہ تاثر نکالا گیا اور اندر اللہ سے ہونے کو دلوں میں بھرا گیا کہ کون کرتا ہے <clears throat> کون کرتا ہے اللہ کرتا ہے یعنی میں اور آپ بول رہے ہیں میں اور آپ بول رہے ہیں لیکن دل میں کچھ اور چیز ہے ایک محنت ہے کہ بولتے بولتے سنتے سنتے عملی مشق کرتے کرتے یہ دل کے اندر یہ چیز اتر جاتی ہے کہ کون کرتا ہے اللہ کرتے کون کرتا ہے اللہ کرتے ایمان کا ماحول بنایا ہاں ایمان کی محنت عام ہوئی اور ایمان کا ماحول جو ہے وہ عام ہوا یہ دو, دو چیزوں کے کے ذریعے پورا دین ان کی زندگیوں اندر داخل ہو گیا اب دیکھو فرائض فرائض تو کہ سنتوں کا اہتمام تھا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی نوافل بیماری کی حالت میں بھی کھڑے ہو کر پڑھتے تھے چھوڑتے نہیں تھے بیماری میں بھی نہیں چھوڑتے تھے اتنا اہتمام تھا تلاوت کا گھر گھر اہتمام تھا راتوں کو نوافل پڑھنے کا اہتمام تھا ہاں معاشرت کے اندر سو فیصد دینداری تھی حیا عام تھی سادگی عام تھی شادی بیاہ شریعت و سنت کے مطابق تھے ہاں کہ پورا رہن سہن کہ اسلامی کلچر تھا پورا معاملات اخلاق سب میں کہ یہ دو چیزوں سے وجود گیا اللہ کے نبی علیہ السلاۃ السلام کہ وہ ماحول چھوڑ کر گئے کہ ان محنتوں کے ذریعے ان عملوں کو جو ہے وہ زندہ کیا کہ ایمان ایمان کیسے بڑھے گا ایمان کیسے بنے گا اور ایمان کا ماحول کیسے بنے گا کہ ایمان کو بھی بڑھانا ہے اور ایمان کے ماحول کو بھی بنانا ہے کہ دونوں چیزیں تھیں کہ یہ اللہ کے نبی علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ تمام صحابہ دائی تھے تمام صحابہ کیا تھے تھے کہ مسجد نبی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 دعوت کے ذریعے اندر کی مایا صحیح ہوتی تھی اور اندر کی مایا صحیح ہوتی تھی تو پھر عمل جو ہے وہ جہاندار بنتے تھے تو پھر دوسرے نمبر میں دوسرا جو عمل تھا عبادتیں کہ عبادتیں جو ہے مسجد نبی میں عام تھی ہاں اور سیکھنے سکھانے کا ماحول تھا ہر ایک اس کو سیکھتا تھا علم کی روشنی میں اور استحصار کے ساتھ کے ساتھ نہیں بلکہ کیسے ہاں دھیان کے ساتھ اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارتا تھا جہالت کے ساتھ نہیں گزارتا تھا علم کی روشنی میں گزارتا تھا ہاں کیا ہر ایک دائی تھا ہر ایک عابد تھا عملی زندگی ہر ایک کے اندر تھی عملی زندگی صرف کہتا نہیں تھا بلکہ عملی زندگی ہر ایک کے اندر تھی وہ حامل تھا کہ اپنے اپنے دین کی دعوت دیتا تھا اپنے دین کو جانتا تھا کہ اس کا علم تھا جہالت نہیں تھی جہالت نہیں تھی اور دوسرے غفلت نہیں تھی کہ دھیان کے ساتھ علم کی روشنی کے اندر اس کو جو ہے وہ عمل کو کیا جاتا تھا کہ جس سے ایک ماحول بنا ایک ماحول بن گیا اور پھر جس سے بھائی چارگی چیز کو لے کر پھر دنیا میں چلتے پھرتے تھے اخلاق کے ساتھ کہ خدمت کرتے تھے ہاں ہاں ایک ایک کی فکر کرتے تھے اور کیسے کہ جب یہ جاتے تھے اور بات رکھتے تھے تو وہ جو ہے وہ ایمان میں داخل ہو جاتے تھے صرف اتنا کہتے تھے کون اس اخلاق کے ساتھ چلتے پھرتے تھے خدمت کے ذریعے تو یہ عمل ہوتے تھے کہ یہ عمل کہ آج وہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اسلام جو سطح چھوڑ کر گئے اس بگیچے کو چھوڑ کر گئے کہ میں اس محنت کے ذریعے کہ وہ بغیچوں کو زندہ کرنا چاہتا ہوں احیاء جا کہ وہ نبی علیہ صلاح السلام جو سطح کو چھوڑ کر گئے کہ کون سی سطح چھوڑ کر گئے کہ اللہ کے نبی علیہ صلاح السلام کے سو فیصد عبادت ہے سو فیصد معاشرہ سو فیصد معاملہ سو فیصد اخلاق کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر گئے اس کا ماحول ایک بنا تھا اور وہ کیسے رہا کہ وہ چلتا رہا کہ صحابہ میں منتقل ہوتا گیا ہاں کہ کیوں کہ بھائی اعمال تھے کس وجہ سے ہوا ان اعمال کی وجہ سے ہوا کہ وہ عمل جو وہ کیے گئے کہ جن عمل کے نتیجے کے اندر ایمان بنا ماحول بنا اور پورا دین اور دین کے اندر حقیقت پیدا ہوئی اور پھر اس کو لے کر چلے پھرے اخلاق کے ساتھ خدمت کے ساتھ خدمت کرتے ہوئے کہ جو دنیا کے اندر چلے پھرے اور دنیا ان سے سیراب ہو گئی دنیا ان سے کیا ہو گئی سیراب ہو گئی اس لیے کہ میں اور آپ نبی علیہ سرات والسلام کی امت میں ہے یہ کام کون سا تھا نبیوں کا کام تھا اس کو نبوت کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلط والسلام آخری نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا اب آخری نبی ہے آپ کی محنت کے کار نبوت کہ آپ کی محنت قیامت تک چلے گی کہ کون کرے گا کہ میں اور آپ کریں گے اور قیامت تک کے آنے والے انسان کریں گے تو ہمارے ذمہ دونوں چیزیں کہ دو چیزیں ہمارے ذمہ رکھی ایک تو مکمل دین اپنے اندر لانا تاکہ اس کی برکت ہمیں ملے کہ دنیا کے اندر اس کی ہمیں برکتیں ملے اور پھر دنیا سے جانے کے بعد ابر پلسر اس میں ہمیں راحت ملے یہ منزل ہم احمد کے ساتھ میں گزرے اور ہمیشہ ہمارا ٹھکانا جنت میں ہو کامیاب آدمی ہے کہ اس کے لیے مکمل دین اور پھر ایک ایک کے اندر کہ دین کی محنت کہ ایک ایک کے اندر کہ یہ دین زندہ ہو جائے کہ ہر ایک جنت میں جانے والا بنے ہر ایک جہنم سے بچنے والا بنے تو ایک ایک کی فکر کی گئی کیا وہ کیسے ہوتا تھا کہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا یہ نہج ایسا ہے کہ آدمی اس نہج کے اس نہج کو مضبوطی سے پکڑ لے کہ جو گاڑی چل رہی ہے محنت کی کہ اس کے ذریعے کہ اس کے ذریعے ایمان بنے گا ہاں اور ایمان کے ساتھ ساتھ میں ماحول بنے گا تیسرے نمبر پہ جب ایمان بنتا ہے اور ایمان کا ماحول بنتا ہے تو پھر زندگی میں دین حقیقت کے ساتھ میں آتا ہے کہ دین آنا شروع ہو گیا آپ دیکھو ماشاء اللہ کہ دنیا کے اندر انقلاب آیا ان عملوں کے ذریعے ہاں کہ وہ دونوں چیزیں تھی کہ یہ ذمہ داری کیسے پوری ہوتی تھی کہ جو ہے وہ ہجرت سے ہوتی تھی نصرت سے ہوتی تھی کہ ہجرت بھی ہوتی تھی اور نصرت بھی ہوتی تھی دونوں چیزیں ہوتی تھی ہجرت کے ذریعے وہ جاتے تھے اور نصرت کرتے تھے کہ نصرت کے ذریعے جو ہوتی مقام پہ رہتے تھے تو مقام ایک ایک کی فکر کرتے تھے اکثر آدمی مقام زیادہ وقت مقام پہ رہتا ہے اللہ کے راستے میں آدمی کم جاتا ہے ہاں کہ مقام پہ رہتا ہے کہ مقام پہ رہتے ہوئے ایک ایک کی فکر کرنا کہ یہ اس محنت کے ذریعے کہ مقامی کام کے ذریعے کہ یہ وہ جو کام ہے اس سے انشاءاللہ مکمل دین آئے گا ایک ایک کے بارے میں اور ہم لگے رہیں گے کہ آدمی اللہ کے راستے میں اپنے ایمان کو بنا کے آیا ہے کہ ایک ماحول میں ماحول میں سے آیا ہے لیکن جب یہ آتا ہے تو وہ ماحول اسے ملتا نہیں ہے کہ مقامی کام کے ذریعے اس کو جو وہ ماحول ملتا ہے تو اس لیے ایک دو دھاری تلوار اس محنت کو کرتا رہے تو پانی پہنچتا رہے گا اس لیے دین آدمی کے لیے ضروری ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دین کی مثال کیسی ہے جیسے جسم میں جسم کے اندر کیا روح ہاں اور دین کی محنت کی مثال ایسی ہے جیسے پانی پانی کے بغیر حیات نہیں ہے پانی کے بغیر حیات ہے وجہ اللہ کل شعین کہ ہر چیز کو جو حیات ہے وہ پانی سے ہے تو پانی جو ہے وہ دین کی محنت ہے ہاں۔ کہ نصرت نصرت کے معنی یہ ہوتا ہے کہ پانی پلانا نصرت کے معنی پانی پلانا اب جو ہے ماشاء اللہ ہم اپنے علاقوں میں ہے کہ ہم نیت تو پورے عالم کی کریں کہ ہمیں جو ہمیں اپنی زندگی کے اندر بھی مکمل دین لانا ہے اور دنیا میں آٹھ سو کروڑ انسان ہے کہ آٹھ سو کروڑ انسانوں کے اندر بھی مکمل دین آئے اور ہر ایک دین کی محنت کرنے والا بن جائے کہ اس نیت کے ساتھ میں ہم ہمیں آگے بڑھنا ہے اس میں ہم جو اس محنت کے اندر ہم لگے اور اس میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے اب اس میں ایک تو جو ہے وہ ہجرت ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم نکلنا ہے چار چار مہینے کے لیے چلے کے لیے کہ ہر سال ہماری اپنی ترتیبیں بنائیں اور دوسرے نمبر پہ مقام پہ رہ کر ہم اس کے ہم فکر کریں کہ مقامی کام پہ اس میں بنیادی چیز فکر ہے ابھی علیہ السلاۃ والسلام اسلام میں تین چیزیں بنیادی ہوتی تھیں یا نمبر ایک کیا کہ فکر ہوتی تھی کہ ہر ہر نبی فکر مند ہوتے تھے کہ ایک ایک کی فکر کرنا کہ آدمی اپنی ذات سے لے کر اپنے بال بچوں کی فکر کرنا اپنے محلے کی کس وقت ہم اپنے محلے میں ہاں نیت پورے عالم کی کرنا لیکن اس وقت فکر کا کی کریں گے فکر ہمیں کہ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں تو ہماری فکر کیا ہوگی کہ محلے کی ہوگی اس لیے اس کی مثال تجارت کی دی ہے کہ تاجر آدمی فکر مند ہوتا ہے تاجر آدمی کیا ہوتا ہے ہاں فکر مند ہوتا ہے دیکھتا رہتا ہے چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے گراہکوں کو دیکھتا رہتا ہے حساب کتاب لیتا رہتا ہے روزانہ کا روزانہ حساب کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ حساب نہیں ہوتا اس کو فکر تو وہ فکر ہوتی ہے کہ جس کو وہ کروا دیے تو ہمارے کام میں بنیادی چیز فکر ہے کہ بھائی یہ فکر پر یہ فکر اللہ کو بہت پسند ہے یہ فکر اللہ کو بہت پسند ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ فکر میں لگتا ہے نا اپنی فکر کرتا ہے گھر والوں کی فکر کرتا ہے امت کی فکر کرتا ہے اس کی نیت ہوتی ہے تو اس فکر کو یہ فکر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں اب دیکھیں قرآن کے اندر چھوٹی کی فکر کو بیان کیا اللہ پاک نے کہ چھوٹی فکر کر رہی ہے ہاں, ہاں، چوٹیوں سے کہہ رہے یا نمرت کہ وہ چوٹیوں بلوں میں داخل ہو جاؤ اب اس کو فکر ہوئی کیوں تو سیما اسلم کا لشکر آ رہا ہے سلیمان ہو جنو دوں شوہر لشکر آ رہا ہے کہ تمہارا نام نشان بھی نہیں رہے گا پتا بھی نہیں چلے گا کہ تم کہاں جاؤ گی ہاں تو وہ چوٹی کو فکر ہوئی تو اس چوٹی کی فکر کو اللہ پاک نے کہاں بیان کیا قرآن کے اندر میں ہاں، کہ حدود ایک جگہ پر گیا وہ ایک فکر کو اس کو فکر ہوئی دیکھا اس نے کہ اوہو کہ یہاں پوری سلطنت کے اندر کوئی پرسس کرنے والا نہیں ہے اور ایک ہے اس کو فکر ہوئی اور فکر آ کر اس نے اس کو جو وہ فکر کو لے کر آیا اللہ تعالیٰ نے اس کی فکر کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی فکر کو بیان کیا ہاں حدود نے کہا کہ یہ ایسا ایسا آپ کی آپ کی حکومت میں ایسا ہو رہا ہے فکر ہم اپنے محلوں کے اندر ایک ایک کی فکر کریں گے کہ جتنے والے یہ کام کو تجارت کہا ہے ہاں کہ جی تجارت کہ جیسے آدمی تجارت کرتا ہے نا ایسے اس کو کرنا ہے کہ تجارت کے اندر چار چیزیں ہوتی ہے ایسے یہاں پر ہمیں کہ کتنے مکانات ہیں یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کتنے مکانات ہیں جس بستی کے اندر رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے کتنے مکانات ہیں کہ تین سو مکانات ہیں اچھا دوسرے نمبر پہ اس میں کتنے بالغین ہیں اچھا، بالغین کتنے ہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھائی تین سو مکانات ہیں اس میں بالغین چھ سو ہے تو اس میں وقت لگایا مجمع کتنا ہے کہ وقت لگایا ہوا مجمع کتنا ہے کہ پتا چلا کہ جو وہ پندرہ چار مہینے والے ہیں اور اسی پچاسی جو ہے وہ چلے والے ہیں کہ سو کا مجوا ہے اور چوتھے کہ بھائی ہماری مسجد کی سطح کیا ہے فکر میں بیٹھے ہیں کہ یہ عمل ہے کہ جب یہ کو ہم کریں گے فکر کے ساتھ میں فکر کے ساتھ میں محنت کے ساتھ میں دعا کے ساتھ میں یہ جب ہم وجود میں آئیں گے تو اس کے ذریعے کیا کہ یہ محنت پانی کی طرح ہے ہاں پانی پہنچے گا جوان میں پہنچے گا کہ یہ یہ, عمل مسجد نبی کے اندر ہوتے تھے جس سے پانی پہنچتا تھا گھروں میں پہنچتا تھا جوانوں میں پہنچتا تھا ہاں ہاں کہ معاشرت معاملات اخلاق رہن سہن کے ساروں میں دینداری آتی تھی یہ وہ امال ہے کہ صرف رسمی نہیں صرف بیٹھ گئے ہم بڑھیا جی چیز جی، فکر کرنا ہے کہ ان کے اندر کیسے دین آئے تاکہ ان کی زندگیاں صحیح ہو جائے ایک فکر ایک بڑھیا چیز ہاں اور دین کی ابتدا کہ ایمان پر محنت اور جو ہے کلمے پہ محنت اور نماز پر محنت نماز کو جو ہے وہ زندہ کرنا ہے یہ ابتدا ہے ہماری یہاں سے ہماری ابتدا ہوگی تو پہلے نمبر پر ایک ایک کے بارے میں فکر کرنا ہے ایک ایک کے بارے میں ہم فکر کریں گے ایک ایک کے بارے میں سوچیں گے کہ یہ تین سو مکان ہے چھ سو بالی گن ہے اب ہماری مسجد کس طرح کیا ہے کہ ہماری مسجد کس طرح میں پندرہ آدمی بیٹھتے ہیں ہاں ہاں کہ بھائی ہماری ہمارے جو دوسرے عمل ہیں کہ دوسرے عمل ہمارے گھر گھر کی ملاقاتیں ایک یا دو جوڑی گھر گھر کی ملاقاتیں کرتی ہے گشت ہمارا ایک ایک جو ہے وہ چار آدمی یا پانچ آدمی گشت کے اندر ہوتے ہیں دوسرے گشت میں ایک دو آدمی ہوتے ہیں کہ مہانا تین دن ہے کبھی جماعت جاتی ہے کبھی جماعت نہیں جاتی تو یہ عمل ہے عمل کی تاثیر ہے عمل عمل ہوگا تو اس کی وہ اثر اپنا دکھلائے گا عمل ہوگا تو اثر دکھلائے گا کہ عمل ہم کریں گے تو اثر دکھ لے گا تاثیر ہے جیسے لمبو کے اندر تاثیر ہے کہ لمبو نچوڑو گے تو کھٹا ہوگا ہاں کہ پانی کے اندر اگر ہم نے لیمبو نچوڑا ہے تو وہ کھٹا ہوگا پانی کے اندر اگر ہم نے شکر ڈالی ہے تو پانی میٹھا ہوگا پانی کے اندر ہم نے ہم نے نمک ڈالا ہے تو پانی کھارا ہوگا ایسے ہی عمل فکر کے ساتھ میں ہم کریں گے تو اس کا اثر ہوگا جیسے دکان کہ جب ہر کو یہ پتا ہوتا ہے چار چیزوں کا علم ہوتا ہے اور وہ جب دکان چلتی ہے نا تو اس کا اثر دکھلاتی وہ دکان ہاں وہ ایسے ہی دکان نہیں چلاتا صبح سے صبح سے شام تک کہ نہیں وہ اس کا اثر اس کو لے جاتی ہے اس کو کھینچتی ہے اور اس کو جو ہے بٹھاتی ہے اس کی پیٹ جو ہے وہ گرم ہوتی ہے ہاں کیا وہ بیٹھتا ہے کہ اپنی پیٹ کو جو ہے وہ گرم کرتا ہے کہ پیٹ اس کی جو لکڑ بیٹھتی برابر بیٹھتا ہے وہ ہاں ایک دھن بناتا ہے اور تھکتا ہے اس کے پیچھے لگاتا ہے اپنا سب کچھ کہ ایسے اس پہلے کے پیچھے ہمیں لگانا ہے اس کا اثر بھی دکھے کہ وہ تاجر کی دکان تو اس دکان سے وہ اپنا اثر دکھ رہا ہے کہ گاڑی آ گئی گل مکان بن گیا کہ اس اس سال سال کیا ہوا کہ کہ مکان بن گیا کچا تھا پکا ہو گیا ہاں اسکوٹر تھا کار آ گئی یہ اسے دکھ رہا ہے اس کی تجارت سے ہاں کس کا نفع دکھ رہا ایسے ہمارے یہ عمل کے ذریعے ہمیں اپنے اندر پہلے اثر دکھنا چاہیے پھر اپنے گھر کے اندر اثر دکھنا چاہیے اور پھر اپنے محلے کے اندر اس کا اثر دکھنا چاہیے کہ اپنے اندر کہ اپنے اپنا نفع یہ ہوگا کہ ہماری ترقی ہوتی چلی جائے گی اگر صحیح عمل ہم کریں گے اس لیے اس میں پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ فکر مند ہونا ہے کہ فکر مند ہو پورے محلے کے بارے میں اور ان فکروں کے ساتھ میں ہم بیٹھے ہاں کہ بے فکری بہت ہے بے فکری سے نہیں بیٹھنا کہ مشورے کے اندر بیٹھے کہ فکر کے ساتھ میں بیٹھے کہ اللہ کا دین کہ جیسے پہلے ہم نے کہ اللہ میری ذات کے اندر میرے گھر کے اندر کیسے ان کے اندر پورے جو جتنے بالکین سب کے اندر زندہ ہو جائے اب اس کے لیے کہ ہر ایک عمل کے اندر لگنے والا بن جائے اب یہ فکر کے ساتھ میں میں بیٹھتا ایک ایک کے بارے میں سوچنا ایک ایک کے بارے میں ہم سوچیں گے ایک ایک کے بارے میں ہم سوچیں کہ یہ فکر کرنا یہ فکر کرنا ہمارا ضائع نہیں جائے گا کہ اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے کہ نفل نفل عمل سے بھی اللہ باغ اس پر اجر زیادہ دیتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ عمل کرنے پر اللہ بڑھا دیتے ہیں اجر میں اضافہ کر دیتے ہیں تو اس فکر کے ساتھ میں بیٹھے نا ہاں اس فکر کے ساتھ میں ہم اپنے مشورے کے اندر جو ہے وہ بیٹھیں گے اور اپنے مشورے کو جاندار بنائیں گے کہ جتنا مشورہ ہمارا جاندار ہوگا نا ہاں ہاں ہاں کہ کام کے اس کی تاثیر ہمیں پتہ چلے عمل سے پڑے گی جتنا مشورہ جاندار اتنے عمل جاندار ہوں گے اس لیے پہلی بنیادی چیز اپنے مشورے کو جاندار بنانا ہے ہم اپنے مشورے کو جو جاندار پھر اس کے بعد ملاقاتوں کا نظام بنائے اس ملاقاتوں کا ہمارا نظام ہوگا کہ گھر گھر کی ملاقاتیں ہر گھر میں ہر گھر کے ہر فرد سے ملاقات کرنی ہے کیوں دعوت میں نے کہا نا شروع میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلاط السلام نے کہ سب سے پہلے جو ایمان بنا وہ کسے بنا کہ دعوت سے بنا کہ ہر ایک کو دائی بنانا ہے ہر ایک دائی بنے کہ ہر ایک کے اس کے کیا نفع ہوں گے کہ جب گھر میں بیٹھ کر ہم اللہ کو بولیں گے اللہ سے ہونے کو بولیں گے اللہ کی بڑائی کو بولیں گے اللہ کی قدرت کو بولیں گے تو اس کی تاثیر ہوتی ہے کہ آدمی گھر میں بیٹھ کر اللہ سے ہونے کو ملتا ہے تو غیر کا تاثر دل میں سے نکل جاتا ہے ہاں اللہ سے ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کرتے ہیں اللہ کام بناتے ہیں کہ ہر گھر میں بیٹھ کر جو ہے اس کو بولنا ہاں کہ اب ایسے کون ہوں گے کہ کئی سال ہو گئے اللہ کو نہیں سنا ایسا کہ گھر ہوں گے گھروں کے اندر مستورات ایسے ہوں گے بچے ایسے ہوں گے کہ اللہ سے ہونے کو اللہ کا نام انہوں نے نہیں سنا گھر میں بیٹھ کر انہیں سمجھایا جائے مقصد سمجھایا جائے ایک فکر ان کو دلائی جائے کہ اس اس پر پر کیا ہوگا کہ جب ہم اللہ سے ہونے کو بولیں گے نا تو آدمی کے دل کے اندر ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے ثابت وفر فی سما کہ ایمان کا مذاکرہ یہ نفع دیتا ہے ایک دوسروں کو فائدہ دیتا ہے کہ ایمان کا بولنا یہ بات ہمیں اس کو سمجھا کہ بھائی ہم ایمان والے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم آپ سے جو ملنے کے لیے آئے وہ اللہ کی نسبت پر آئے اللہ کی نسبت پر اور کوئی غرض نہیں ہے اور اور آپ بہت قیمتی ہے اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے ایمان والا ایمان والے سے ملتا ہے مسافہ کرتا ہے ہاتھ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے یہ قیمت بتانی ہاں اور یہ بات اسے بتا دی ہے کہ بھائی اللہ نے ایمان دیا کہ ایمان والا دنیا میں قیمتی کہ پوری دنیا اس کی وجہ سے آپ کی وجہ سے چل رہی ہے تو پوری کائنات ہاں تو جس دن دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا اللہ پاک سارے نظام کو ختم کر دیں گے یہ سورج کا نکلنا چاند کا نکلنا رات کا ہونا دن کا ہونا یہ کس کی وجہ سے ارے کس کی وجہ سے ایک ایمان والے کی وجہ سے یہ جب تک دنیا میں ایمان والا رہے گا کتنا اتنے قیمتی ہم ایمان کے نفے کو ہمیں بتانا ہے ایمان کے نفے کو ایمان کتنا قیمتی ہے بھائی کہ پوری کائنات اس کی وجہ سے چل رہی ہاں اور پھر اللہ پاک نے مرنے کے بعد زندگی بنائی ہے کہ وہ جنت جہنم ہے جنت کا داخلہ کہ اللہ پاک نے ایسی جنت بنائی ہے مزے کی زندگی ہے ایسی زندگی ہے ہاں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں کوئی پریشانیاں نہیں ہے وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے ہاں اور وہاں جو چیز ملے گی ہمیشہ کی ملے گی وہاں جو چیز ملے گی وہ کس کی ملے گی ہمیشہ کی ملے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک دیں گے اور کیسے دیں گے نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا نہ دل میں اس کا خیال آیا ایسی چیز اللہ پاک نے تیار کر کے رکھی ہاں کیا اس میں جانے کے لیے کہ ایمان کا ہونا ضروری ہے کہ اس میں کون جائے گا کہ ایمان والا جائے گا کیا اس میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے ہاں ایمان والا اس کے اندر جائے گا تو جو ہے وہ اس کے چیز بتانا کہ اصل اصل جنت ہے جنت میں ہمیں جانا ہے اور جنت جائے کہ بھائی پھر کیا کرنا ہے کہ اس کی تیاری کرنا ہے بھائی کہ اس کی تیاری کرنا ہے ہاں اور اس کی تیاری کے لیے کہ سب سے پہلے کیا نماز کا کہ نماز کہ نماز جو ہے وہ اب یہ دعوت ہم اس کو دیں گے کہ بھائی نماز کہ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس کا سب سے بڑا حکم نماز ہے کہ نماز پڑھنے پہ کہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لیں گے کہ پانچ وقت کی ہم نے نماز پڑھ لی اللہ اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کرے گا اللہ اب کتنا آسان ہے کہ بھائی جنت میں جانے کے لیے کہ پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کہ آدمی پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کر لے پانچ وقت کی پابندی کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے کہ اس میں آگے جو آدمی بڑھتا رہے ہوئے سنتوں کا اہتمام کرے گا تو اس پر یہ ملے گا نوافل کا اہتمام کرے گا تو اس پر یہ ملے گا وضو کر کے جو ہے وہ مسجد میں آئے گا اس پر جو ہے وہ یہ ملے گا پہلی سب میں بیٹھے گا اس پر یہ ملے گا جو اذان کے بعد انتظار کرے گا اس پر جو ہے یہ ملے گا ہاں تقبیر اللہ کے ساتھ یہ نماز پڑھے گا اس پر یہ ملے گا کہ چالیس دن اس نے تقبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھ لی کہ منافقین میں نہیں ہے یہ ہاں برات من النار برات من النفاق کہ جہنم میں نہیں جائے گا کہ جنت جہنم ہے کہ نماز کہ نماز جنت کی پوجی ہے اب یہ نماز کے فضائل کہ ایسے اس کو فضائل ہمیں بتانا ہے کہ ہماری پہلی دوسری بات پہ وہ نماز کے لیے آ جائے ہماری پہلی دوسری بات پہ کیا آ جائے ہاں کہ بھائی نماز میں ہے جاتے کے جس محلے میں نمازی ہوتے ہیں نا وہ محلہ آباد ہوتا ہے وہ محلہ محفوظ ہوتا ہے اس محلے میں جو ہے وہ بلائے نہیں آتی وہ محلے میں بلائے نہیں آتی اب میرا اور آپ کا گھر بے نمازی ہو تو کیا ہو ہاں۔ نہیں یہ فکر ہے کہ یہ ہر گھر میں یہ بات چلانی یہ پاور ہمیں ملے گا اور جب یہ بات ہم دعوت دیں گے نا کہ کلمے کی نماز کی یہ دعوت جب ہم دیں گے تو انشاءاللہ سب سے پہلے نماز کا اہتمام ہمیں نصیب ہوگا ہاں کہ دعوت کے ذریعے انشاءاللہ پہلی سب نہیں چھوٹے گی پھر تقبیر اولا نہیں چھوٹے گی ہاں بلکہ آدمی آگے بڑھتا جائے گا ایک وقت آئے گا کہ کا جواب مسجد میں بیٹھ کر دے گا ہاں اور گھر کے اندر اس کو فکر ہوگی کہ گھر کے اندر بلائیں مصیبتیں جو آتی ہیں نا نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے آتی ہے آدمی نماز چھوڑتا ہے تو پھر ساری تکلیفیں پریشانی آتی حضرت معدین معلوم میری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرے گھر میں بہت بے برکتی ہے بہت مسائل ہے جھگڑے ہیں میاں بیوی بی میں بھی جھگڑا ہوتا ہے آپس میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں بنتا نہیں ہے اور دنیا نے ہاتھ دنیا نے یعنی ہاتھ کھینچ لیا ہے یعنی تکلیف میں پریشانی ہے تو حضرت نے فرمایا بیٹا نماز کا اہتمام کر تو اس نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں میں کہ بیٹا گھر میں سارے نماز کا اہتمام کرے سب گھر میں نماز پڑھتے ہیں بہن بھی نماز پڑھتی ہے ماں بھی نماز پڑھتی ہے بھائی بھی نماز پڑھتے سب نماز پڑھتے ہیں تو تو اس کو تعجب ہوا صاحب نے کہا اچھا بیٹا تیرے دروازے کے پاس میں ایک پردہ ڈال دے کہ تیرے دروازے کے پاس میں پردہ ڈال دے اس نے پردہ ڈال دیا اب جو ہے وہ پردہ کیا تھا کچھ دنوں کے بعد ساری چیزیں صحیح ہو گئی اور وہ آیا خائے صاحب کے پاس اور خاص سے کہہ رہے کہ صاحب سارے مسئلے حل ہو گئے اور گھر میں تکلیفیں ختم ہو گئی اور اب تو فراوانی ہو گئی اور برکتیں شروع ہو گئی تو اس نے کہا صاحب ایک بات پوچھوں کیا گا کہ پردے میں کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں ہے آپ نے پردہ ڈالنے کو کہا خاص صاحب نے کہا کہ بیٹا بات اصل میں یہ تھی کہ تیرا جو گھر تھا وہ چوراہے پہ تھا اس پہ پردہ نہیں تھا وہاں سے بے نمازی گزرتا تھا اور اس بے نمازی کی نحوست تیرے گھر میں جاتی تھی اس کی نگاہوں کی نحوست جب وہ تیرے گھر میں دیکھتا تھا تو اس کی نگاہوں کی نحوست تیرے گھر میں جاتی تھی اس نحوست کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی تھی ہاں اور جب پردہ ڈال دیا تو وہ نحوست ختم ہو گئی کہ وہیں رک گئی اب اندازہ لگاؤ اب میرے گھر میں بیٹی بے نمازی ہے بھائی بے نمازی ہے ہاں، فکر ہے اس لیے ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد کی ملاقات کرنی چاہیے ایک ایک کی کہ ایمان کی دعوت دے کر اندر ایمان کی طاقت پیدا کرنا ہے ایسی ایمان کی طاقت پیدا کرنا کہ اذان سنتے ہی کہ صحابہ اللہ تعالی مجمعین کہ اذان سنتے ہی ساری چیزیں چھوڑ دیتے تھے بلکہ اس کے بعد تک دور چلا تابین طب تابین اولیاء کرام بزرگان دین بلکہ ان کا ایسا ماحول بنتا تھا کہ ان کے یہاں کام کرنے والے ہتھوڑا لے کر اگر ایسے اٹھایا ہے اور اذان کی آواز آ گئی اللہ اکبر تو ایسے ہی رہ جاتا تھا وہ ضرب نہیں مارتے اللہ بڑا ہے اللہ کے گھر اللہ کے گھر پہ جانا ہے ہاں کہ بلاوا آ گیا ہے ہاں کیا کوئی چیز نہیں میں شاہ ضلع فرماتی کہ جب اذان ہوتی تو اللہ کے نبی صاحب ایسے ہمیں ہوتا ہے جسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہے بس ایک رگیں پھل جاتی چہرہ ایک دم وہ ہو جاتا اور فوراً مسجد کی طرف جاتے ہیں کہ فوراً مسجد کی طرف ہاں ایک ماحول ایسا بنانا ہے پورے محلے کے اندر ہماری پہلی فکر ہونی چاہیے یہ ہماری گھر گھر کی ملاقاتوں کے اندر ایک ایک فرد سے اس طرح بیٹھ کر گھر میں میں بات کرنی ہے کہ جس کے ترجیح میں کہ نماز زندہ ہو جائے اور نماز زندہ ہوئے گی نا تو نماز خیر لائے گی برکتیں لائے گی ہاں اللہ کے عذاب کو روک دے گی ہاں کہ نماز کہ نماز کے اندر روزی کی برکت ہے وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها لا نسلو کا رسکا نہنو نال جی آپ تو نماز کی نماز کے پابند اور اپنے اہل کو بھی اس کا پابند بنائیے اور آپ اس پر جمیے لا لانس کا رسکا نہنو کہ روزی ہم دیتے ہیں اس لیے دیکھیں کہ جتنا اہتمام ہوگا نا اتنے روزی میں برکتیں ہوگی ہاں اللہ پاک برکتیں دیں گے کہ نماز کے ذریعے برکتیں آئے گی اس لیے نماز کا اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ دعوت کے ذریعے کہ گھر گھر کی ملاقات ایک ایک فرد کے پاس میں پہنچ کر اس کو جو ہے وہ سمجھانا ہے ایک ایک فرد کے پاس میں ہم پہنچیں گے گھر میں بیٹھ کر بات کریں گے کہ ہاں کہ ایمان کی دعوت ہوگی ایمان کا ماحول بنے گا کہ گھر کے اندر ایمان کے مذاکرے ہوں گے کہ ایمان کا جو مذاکرہ ہوتا ہے نا اور پھر جو ہے آدمی نماز کے لیے آتا ہے یہ دو چیزیں بنیادی ہوتی ہے تو پھر اللہ کی رحمت ہے اللہ کی برکت ہے شروع ہاں اور جہاں نماز شروع ہوتی ہے نا وہاں باطل باطل جو ہے وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے رکنا شروع ہو جاتا ہے جہاز رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پچاس فیصد نماز ہو گئی ابھی چھ سو بالی گئے میں نے ایک مثال دی آپ کو کہ اس محلے میں کہ بھائی تین سو مکان ہے چھ سو بالغ ہے اب چھ سو بالغ میں سے تین سو نمازی ہو گئے تو اللہ پاک اس باطل کو روک دیں گے شاید باطل پنپ رہا ہے شادیاں غلط ہو رہی ہے گھروں میں غلط چیزیں جان غلط لگ رہی ہے مال غلط جگہ پہ لگ رہا ہے معاشرت میں بگاڑے معاملات میں بگاڑے گھر گھر میں جھگڑے ہیں کتھا تعلق ہے ہر ایک ماں کو جھلکتا ہے باپ کو جھلکتا ہے ہاں بی کے ساتھ آدمی جھگڑا کرتا ہے پڑوسیوں کو جو ستاتا ہے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے کہ پارٹنر کا حق مارتا ہے کہ سارے ساری جو ہے وہ چیزیں کہ ختم ہو جائے گی تو ساری چیزیں ختم ہو جائے گی جہاں نماز آئے کہ نماز جہاں زندہ ہوئی ہاں خیل نسلات نماز نہ باتوں سے روک دیتی ہے ایک صحابیہ وہ رسول نماز بھی پڑھتے چوری بھی کرتے ہیں کہاں قریب ان کی نماز ان کو چوری سے روک دے گی نماز بنتی چلی جائے گی نماز بنے گی کہ پہلے ہمیں بنانا ہے ظاہر کو ظاہر کو ہم بنائے کہ پچاس فیصد نماز کہ ملاقاتوں کے ذریعے یہ ملاقاتیں ہوتی رہے گی اب ایمان کا جس سے مذاکرہ کرو ایک بار بات کرو آخرت کی بات کرو ارے ایک بار دو بار تین بار اب سال کے اندر چوبیس مرتبہ بات ہوگی ہر پندرہ دن میں بات ہوگی اب ہر پندرہ دن میں آپ بات کرو گے ایمان کا اس سے مذاکرہ کرو گے نماز کو اس کو دعوت دو گے تو کیا وہ نماز ہی نہیں بنے گا ایک سال ایسا بہترین نظام ہے کہ ایک سال کے اندر کہ سو فیصد بالغین نمازی ہو جائے گی ایک سال کے اندر ایسی ایک محنت جسے اس کو یقین کے ساتھ کرنا یہ عمل ہے میں نے شروع میں کہا نہیں کہ پانی ہے پانی ہاں اسے حیات ہے یہ عمل سے تو ہر ایک کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ صبح کا وقت ہے صبح کا وقت اللہ پک نے دیا ہے محنت کر دیا ہے کہ آدمی صبح کے وقت میں محنت کرے ہر گھر میں جائے اور اس کی فکر کریں تو یہ گھر گھر کی ملاقاتوں کا نظام ہے یہ ہمارے ماشاء اللہ جیسے پچاس جو ہے وہ سو کا ہمارے پاس میں عمل ہے پرانے ساتھی ہمارے پاس میں محنت کرنے والے لیکن مسجد میں بیٹھتے پندرہ ہے کہ نہیں یہ کو ہمیں باقی رکھنا ہے یہ عملہ ہمارا لگے ہاں کہ یہ پرانے ہے ان کی عظمت ہونی چاہیے ان سے محبت ہونی چاہیے کہ ان کی قدر دانی کرے جتنے پرانے ہیں تو یہ ابتدائی لوگ ہیں ابتدائی میں انہوں نے کام شروع کیا ہے ان کا درجہ جو ہے وہ بڑا ہے والسابقون الاولون من والانصار وہ تو گئے آگے بڑھ گئے وہ لوگ یہ قرآن جتنے ہیں وہ پہلی سب میں یہ یہ آگے ہوں گے ساتھ میں ہوگا تو کام ایک دم سے تیزی سے بڑھے گا جلدی بڑھے گا ایک ایک فرد تک ہمیں تو پوری مت تک پہنچنا ہے آٹھ سو کروڑ انسان ہے آٹھ سو کروڑ تک پہنچنا ہے اور یہ بہترین نظام ہے ایک ایسا نظام اللہ پاک نے دیا ہے وہی ہے صحابہ والا رضوان جسم کہ تھوڑے سے وقت میں تیئیس سال کے اندر کہ جو ہے وہ ماشاء اللہ پہنچ گئی حضرات ہاں نمونہ بن گئے کہ اپنے کو نمونہ بنایا نجوم بے ہی دیتا ہوں کہ صحابہ ستاروں کے مانندے کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت مل جائے گی نمونہ بن گئے کہ ہم اس اسی ترتیب سے چلیں گے تو ہم ایک نمونہ بنیں گے خیر وجود میں آئے گی بھلائیاں وجود میں آئے گی تو اس لیے پرانے ساتھی جتنے بھی ہیں ان کی ملاقات کر کے ان کو جو ہے وہ کام پر لگانا ان کا اکرام باقی رکھنا ان کو جا کر کارگزاری سنانا ہاں ان کو جو ہے اس پر آمدہ کرنا اکرام ہونا چاہیے جی، اچھے بول ہونے چاہیے ہاں یہ دعوت چلے گی کیسے یہ دعوت چلے گی اخلاق سے کیسے چلے گی اخلاق سے نروی سے محبت سے شفقت سے ہاں کیا آدمی نرم گفتگو کرے کیسے گفتگو کرے نرم گفتگو کہ اللہ پاک نے مسال اسلام کو کس کے پاس میں بھیجا فرعون کے پاس میں اور یوں کہا فقول لو قول لگینا نرم گفتگو ہونی چاہیے کہ نرم بات کریے ہو ہاں کہ نرم گفتگو کہ نرم بات کہ ہر ایک کو لگتی ہے ہاں ہاں کہ آدمی پیتا ہے کہ آدمی دوسرے کے دوسرے کی چیزوں کو اپنے پر لے لے کہ شیطان توڑتا ہے شیطان کیا کرتا ہے کہ جو پندرہ دس بیٹھے ہیں نا ان کو بھی بیٹھنے نہیں دیتا ان کو بھی توڑ دیتا ہے ان کے دلوں کو توڑتا ہے اجتماعیت باقی نہیں رہتا تو جہاں اجتماعیت باقی نہیں رہتی تو پھر وہاں کام نہیں ہوتا وہاں کام نہیں ہوتا کہ اتحاد فکر اجتماعیت قلوب اور نہ یہ بنیادی چیز ہے یہ چیزیں ہونی چاہیے تو اس میں لے کر کہ دل میں نہ ہے کہ یہ تو پرانا ہے ہاں کہ بھائی یہ تو پرانے تھے اب وہ چھوڑ دیا انہوں نے کام کو کہ نہیں ایسا نہیں ان کی عظمت ہونی چاہیے اس لیے پرانوں کے ساتھ میں کبھی جو ہو کارگزاری انہیں سنائی جائے گی ان کی عظمت ہوگی کہ جتنے اگر آ کر بیٹھے مسجد میں تو جو ان کو کام پہ لگانا اگر کسی ساتھی نے کام نہیں کیا تو اس کو کانوں تسلی نہیں ہونی چاہیے ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں اس لیے ہمارے کام میں ہمارے کام میں زبان کا بڑا اثر ہے نرم گفتگو ہے بولے تو رس گولے کہ زبان پہ شکر اور سر پہ برف ہمارے کام میں کیا ہے زبان پہ شکر ہاں, ہاں۔ اور سر پہ کیا کیا مطلب کہ بولے تو رس گولے ہاں ہاں زبان ہے نا جب چلتی ہے نا تو سارے آزاد کہتے ہیں کہ بہن جا سب کہ تو چلتی ہے تو تو چلتی اور پیٹے ہم جاتے ہیں تو تو چلی جاتی ہے اندر ہاں ہاں اور یہ ایسی تلوار ہے کہ اس میں کبھی زنگ لگتا ہی نہیں ہے ہاں یہ چلتی ہے تو دل توڑ دیتی ہے یہ چلتی ہے تو دل توڑ دیتی ہے ہاں۔ اسی لیے اللہ نے کان دو دیے کہ پہلے سنو پہلے ہاں کہ سنو پھر دو مرتبہ سنو ایک بار کہو کہ سنو پہلے ہاں کہ بھولنا اچھا ہو کہ بھائی صبح میں آپ آتے نہیں ارے نہیں بھائی کوئی بات نہیں کوئی ازر ہوگا معقول ازر ہوگا اس لیے آپ صبح میں نہیں آئے ہاں ہاں, ہاں،, ہاں، وہ بیٹھے آپ ان کے پاس میں آپ آتے نہیں ہیں اب تو بیس سال ہو گئے تیس سال سے وقت آپ کا لگا آپ دھیان ہی نہیں نہیں اچھے انداز کے بھائی ہاں نماز تو آپ یہاں پڑھ لیتے ہوں گے ہاں،, ہاں ایسا ہوتا ہے ایک بات کہنے کا انداز ہوتا ہے آدمی بات بھی ہوتی ہے بھائی نہیں صحیح بات تو کہنی چاہیے کہ نہیں کوئی بھی ہو لیکن بعض مرتبہ حق کیا ہوتا ہے کڑوا تو ہوتا ہے لیکن اس سے ہاں کہ وہ سچ جس سے جس سے دو دل ٹوٹ جائے اس سے وہ جھوٹ اچھا جس سے دو دل مل جائے ہاں بات تو تھی لیکن آپ نے آپ نے ذرا کہہ دیا کہ بھائی وہ بھائی تو آپ کے بارے میں بہت اچھا کہتے تھے بھائی حالانکہ وہ گالی گالی دے رہا تھا لیکن آپ نے کہا بھائی آپ کی تعریف کر رہے ہاں وہ تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں کہ بھائی بڑے بھائی سے جا کر گلے مل لوں برسوں ہو گئے بڑے بھائی جو مجھ سے پوچھتے ہی نہیں ہے وہ تو ملنا چاہتے ہیں ابھی آپ نے اتنا کیا حالانکہ وہ تو اب اس سے جا کر کے اچھا بھائی وہ میرے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے اب اس سے جا کے کہہ دیا <laughs> اب یہ دل ایسے بات کہ بات کہ ہمارے محلے کے اندر کہ کسی سے بھی چھوٹا ہو بڑا ہو یہ پرانے نہیں بلکہ کسی سے بھی گھر میں بھی ارے گھر میں بھی ہاں بس تھا بات تو سلام ہوتا ہے اور گھر میں <laughs> ہاں کہ آدمی دوسری زبان استعمال کرتا ہے کہ نہیں زبان کا صحیح استعمال زبان کا صحیح استعمال ہے بادشاہ نے خواب دیکھا تو خواب پہ اس نے دیکھا اس کے بتیس دانت گر گئے تب یہ اٹھا اس نے محبی کو بلایا خواب کی تعبیر بتانے والے تو بتا کے پوچھا کہ بھائی کیا ہے اس کی تعبیر تو جو محبی تھا اس نے بادشاہ بہت برا خواب یہ اچھا کیا ہے تو بادشاہ سلام بادشاہ سلامت یہ جتنے لوگ ہیں آپ کے خاندان والے سب آپ کے سامنے مریں گے تو بادشاہ نے کہا اچھا تو وہ تو بعد میں مرے پہلے اس کو لمٹا دو تو اس کی گردن الگ کر دی خیر وہ کھاپتا کچھ دنوں کے بعد پھر بادشاہ کو کی تعبیر کیا دوسرے کو بلایا وہ دوسرے کو بلانے بعد اس سے پوچھا گیا بھائی خواب دیکھا کیا دیکھا بتی گر گئے کہ کیا تعبیر ہے اس کی تو اس نے کہا بادشاہ بہت اچھا کاب ہے تو اس نے کیا کہا برا ہے بہت اچھا کاب ہے اچھا بھائی کیا تعبیر ہے بادشاہ سلامت آپ کے خاندان میں آپ کی عمر سب سے زیادہ ہوگی ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں نہیں آئی ہاں بات ایک ہی ہے دونوں کی بات لیکن انداز یہ ہے یہ اس کو حکمت کہتے ہیں اچھے پرانوں کے ساتھ میں ہر ایک کے ساتھ میں اپنے گھر میں اس ترتیب سے ہم جو بات چیت کریں گے ہماری باتیں ہوگی ہاں اس انداز کے ساتھ میں جب ایک ماحول بناؤ گے نا انسیت کا انسیت کا ماحول بنتا ہے ہاں پھر اس کے بعد آپ ان کی تشکیلیں کرو گے نا ہاں تشکیل کوری کوری نہیں ہوتی آپ ہاں، اس کے بعد کوئی بات رکھو گے تو آپ کی بات لے لی جائے گی اب اس پر جم کر آپ ان کے سامنے چار مہینے کی بات رکھو اتنا کسو کے ٹوٹے نہیں کہ چلے کی بات رکھو بھائی چلا نہیں ہے بھائی تین دن کی بات رکھو لیکن چار چار مہینے کی آواز گھر گھر میں جانی چاہیے آدمی بنتا ہے چار مہینے سے آدمی بنتا ہے کیسے چار مہینے سے لیکن پہلے ایسا ماحول بنانا ہے چار مہینے لینے سے پہلے کیا بنانا ہے ایسا ہم ماحول بنائے اچھے سے ہر ایک آدمی کہ ماشاء اللہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں بھائی میرا خیر کا ہے کہ محلے میں آدمی چلے پھر ہر ایک میرے گھر پر آ کر یہ بیٹھے بھائی دس منٹ زیادہ بیٹھے ایسا کہہ رہے ایسی ہماری بھلی بات ایسی نرم گفتگو ہونی چاہیے ایسی باتیں ہونی چاہیے کہ لوگ کہہ رہے کہ بھائی اور آدھا گھنٹہ بیٹھو اور آپ آدھا گھنٹہ بیٹھو لیکن ہم پندرہ بیس منٹ میں بات کو ہماری پوری کریں گے آدھے گھنٹے میں ہماری بات کو ہم پوری کریں گے اور نصیحت کے ساتھ میں لے کر ایک ماحول بنائیں گے اور اس میں آسان ترتیب کیا ہے کہ اسے پورا دل لانے کے لیے آسان ہے کہ آپ ان کو سمجھانے کے بجائے اس کی تشکیلیں کرو تین تین دن کی کہ تین تین دن کا ماحول بناؤ اپنی بستی میں اس کا ماحول بننا چاہیے کہ چھ سو بالغین ہے کہ ان کے پورے مہینے میں ہم یہ کریں کہ ان کے پورے مہینے میں تین دن لگے وقت سے ماحول بنے گا آپ دیکھو تین دن لگتے ہیں نا تین دن لگتے ہیں تو آپ دیکھو مسجدوں مسجدیں آباد ہو جاتی ہے نمازی بڑھ جاتے ہیں ہاں سروپر پر شری لباس آتا ہے تین دن کے اندر کہ ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ لے گئے شری لباس آ گیا ہاں اب جو ہے وہ رحمتیں برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہے معاشرت سے آنا شروع معاشرت میں دینداری آنا شروع ہو جاتی ہے معاملات میں دینداری آنا شروع ہو جاتی فکر ہو جاتی اب تین دن دو تین مرتبہ لگے چار مہینے اس کے لگ گئے کہ چلا لگا چار مہینے لگ گئے چار مہینے لگ گئے اندر سے دیندار بن گیا ہاں اب اس کو فکر آ گئی بیس سال کی نماز ہے چھٹی ہے وہ کزا کرے گا کہ بیس سال کی نماز ہے بھائی میں تو بالغ ہوا اتنا ٹائم ہوا اور میں نے تو نماز ہی نہیں پڑھی اب یہ چار مہینے سے وہ صرف مالدار آدمی ہے کہ بیس سال کی زکات دے گا کہ بیس سال کی زکات میرے پر ہے زکات پورا حساب کر کے ایک ایک پیسے کا حساب کرے گا اور ایک ایک پیسہ جو ہے وہ دے گا ہاں اب چار مہینے لگے فکر آئی کہ بھائی دادا یہ تو دادا کی دکان تھی کہ ابا یہ تو آپ دادا کی دکان پہ بیٹھ گئے اور دادا کے تو تین بیٹے تھے اور دو بہنیں تھی ہاں آپ اکیلے نہیں تھے ہاں اور آپ نے تو دادا کی دکان آپ اکیلے نے لے لی کہ بھائیوں کو حق دو بھائیوں کو حصہ دو بہنوں کو حصہ دو اب یہ فکر آئے گی چار مہینے سے اندر سے تو ایک اس کا ماحول ہمیں بنانا ہے اس کا ہمیں ماحول بنائے ہجرت اور نصرت کا جماعتیں آ رہی ہیں ان کی جو ہے وہ نصرت ہونی چاہیے جماعتوں میں جا رہے ہیں ان کی نصرتیں ہونی چاہیے ہاں یہ طبقات ہیں ان طبقات پر ہماری محنت پورے محلے میں ایسی محنت ہونی چاہیے کہ مسجد میں سو فیصد ماحول بن جائے کہ سو فیصد کیا طبقات ہیں اس میں عصری طلبا ہے پڑھا لکھا طبقہ ہے پڑھا لکھا طبقہ اس پر بھی ہماری محنت ہوگی کہ پڑھا لکھا طبقہ ہے تو ان پر بھی محنت ہوگی ابتدائی سے ابتدا سے پڑھنے والے بچے ان کی ذہن سازی ان کو ہفتہ واری اجتماع کے اندر لے کر آنا ہے کہ ان کی مہینے کے اندر مہینے ڈیڑھ مہینے میں دو مہینے میں چوبیس گھنٹے دو دن جتنے ان کے پاس ہو اتنا ان سے لینا ہے ہاں کہ ان کو آگے بڑھانا ہے کہ یہ آج کی کلی کل کے ہاں کہ کل کے پھول ہے آج کے پودے کل کے درد ہے پتا نہیں کون کون سے ڈپارٹمنٹ جائیں گے ان کی ہمیں فکر کرنی ہے ان کو جو ہے وہ لے کر بیٹھے ان کو آگے بڑھائے جس شعبے میں جائیں گے نا اسلام کو پیش کریں گے کسی شعبے میں جائیں گے جہاں جائیں گے اسلام کو پیش کریں گے صداقت ہوگی سچائی ہوگی امانتداری ہوگی ہاں، دھوکہ نہیں ہوگا رشوت نہیں ہوگی غلط کام نہیں ہوں گے کہ چاہے کسی بڑے ڈپارٹمنٹ میں چلے جائے کہ اس میں کہ ان کو لگانا ان کو جھوڑنا کے جو امان امن کی چھٹیوں میں ان کو جو ہے وہ بھیجنا ایسے ہی جو ہے وہ حج کا حج کا آیا ہے کہ ماشاء اللہ فارم بھر گئے اور آپ کے علاقے میں بھی بہت سارے لوگ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لبے کو قبول کر لیا ہے اس سال کے لبے کو وہ حج میں جا رہے ہیں اب ان کی ملاقات کرنا ہاں کہ بھائی تو مانوس لینی مانوس گھر مایو لفظی نکال دو سب مانوس ہے ماحول ایسا بناؤ ایسا ہمیں ماحول بنانا ہے اپنے پورے بستی کے اندر ایسا ہمارا ماحول بنا ہے سارے لوگوں سے مانوس ہے اب اس کو موقع ملا کہ حاجی صاحب دعا دینے کے لیے کہ بھائی اس کا وہ حج میں جا رہا ہے اب اس کے پاس ہم دعا کے لیے جائیں گے اس سے دعا کے لیے کہیں گے کہ حاجی صاحب حج میں جا رہے ہیں اب آپ دیکھیں حاجی حج میں جاتا ہے حاجی کو بیت اللہ پتا نہیں ہے حاجی کو بتا پتا نہیں ہے حاجی کو حج کے فرائض معلوم نہیں اور اس سے بڑی بات کہ حاجی صاحب نماز نہیں پڑھتے ہاں وہاں جا کے بھی نہیں پڑھتے اب وہاں اتنی بڑی مقدس جگہ ایسی زندگی میں پہلی بار نصیب ہو رہی ہے کہ ہر مرتبہ آدمی کہتا ہے منہ منہ میرا میرا کی طرف طرف اور اب اللہ نے موقع دے دیا کہ وہ بیت اللہ کو جا کے دیکھے گا کہ وہ گھڑی آ گئی ہے اچھا عجیب بات کیا ہے کہ جب حج کا فارم بھراتا ہے اور اس کی حج کی لبے قبول ہو جاتی ہے نا تو اس کو دیکھو کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک ماحول بنتا ہے ہاں شراب پینے والا دعا کرنے والا حج کے لیے جا رہا ہے ٹوپی دعا دعا کہ بھائی میں حج کے لیے جا رہا ہوں کرنا کہ اللہ مجھے بلا رہے اب ایسے موقع پہ ہم ان سے ملے ملاقات کرے حج شروع ہو جائے ان کے سہروزہ لگے ان کا اشرا لگے اب جب تین دن لے کے چلو گے تو پتہ چلے گا کہ حاجی صاحب کو لبے تو کیا حاجی صاحب کو گسل کے تین فرض معلوم نہیں ہے ہاں، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ایسے حاجی آتے وہاں ہاں جن کی لبک تو کیا کہ وضو کے فرائض معلوم نہیں ان کو وضو کرتے نہیں آتا ایسے آتے ہیں چلے گئے زندگی چلی کبھی نماز ہی نہیں پڑی کیا بیت اللہ کیا ہے کچھ پتا نہیں ایسا تو یہ ہماری ایک محنت ہے ان طبقات میں ان طبقے میں محنت ہونی چاہیے حج جو صحیح ہوتا ہے نا ہاں تو پھر اللہ پاک عمومی طور پر ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں عمومی طور پر ہدایت کے تو یہ سب اب تو ہماری محنت ہوتی ہے کہ حجات میں ہماری محنت ایسے ہی جو ہے وہ بستی کا ماحول بنانے کے لیے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ ان کے پاس میں جاؤ آپ کہ بستی کے اندر چاہے کوئی بھی مکان ہو ایسا نہیں بھائی ہمارا ہمارا اپنا اپنا ہاں میں اور میرا گھر اور میرے میرے ساتھی نہیں نہیں سب ہمارے ساتھی ہے سب ہمارے سب کے کہیں شادی ہے محلے میں چاہے وہ کوئی بھی ہو جا کر اس کو اس کو مبارکباد دیں گے کسی نے نئی دکان شروع کی مبارکباد دیں گے نہ کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا مبارکباد دیں گے ہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے بھائی تعزیت کریں گے سارا کام چھوڑ دیں گے جنازے میں جائیں گے قبرستان جائیں گے و تفصیل میں ساتھ کے اندر لگیں گے بیمار ہو گیا دوا خانے میں جائیں گے عیادت کریں گے یہ کام کرنے کے یہ کام ہمیں کرنا ہے یہ کام سے ماحول بنے گا یہ فضا قائم ہوگی اور یہ ماحول کے ذریعے پھر یہ اعمال وجود میں آئیں گے کہ ہر ایک آدمی مسجد میں آنے والا بنے گا اور ہر ایک آدمی اس محنت کے اندر لگے گا ہر ایک آدمی ملاقات میں چلے گا پھرے گا ایک سو فیصد ماحول اس سے بنے گا سو فیصد اس سے ماحول بنے گا اور جب کلمہ نماز یہ چیزیں وجود میں آئے گی نا تو پھر دھیمے دین داری میں آدمی آگے بڑھتا چلا جائے گا جیسے فکر آئے گی آخرت کے کام آخرت کے کام کو مقدم رکھے گا دنیا سے بے رخبتی پیدا ہوگی ہاں،, ہاں کہ دنیا سے بے رقبت مرنا ہے مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ مجھے صحیح کرنی ہے وہ اپنے رکو جو ہے وہ صحیح کرے گا کہ اس لیے ساری ملاقات کہ ایک ایک گھر کی ترتیب سے ہم جو ہے وہ ملاقات کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھر اس کو بنانے کے لیے اپنے گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے کو زندہ کرنا ہے کہ مرد حضرت مسجد میں گھر میں اس کا اہتمام کرے پڑھے جاتے ہیں کہ یہ روحانی غذا ہے جیسے میں نے کہا روح اصل ہے تو روح کی غذا کیا ہے روح کی غذا یہ تعلیم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ صلاح السلام کی زبان مبارک سے نکلی نورانی باتیں اس کا اس کو دھیان سے سننا اندر تقویت پیدا ہوگی عمل کا شوق پیدا ہوگا ایک طاقت اندر پیدا ہوگی اور آدمی کرے تو فضائل کو سنے گا فضائل سے نا فضائل فضائل سے آدمی کرنے والا بنتا ہے ہاں اب دیکھو اس کتاب کے ذریعے کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ سنا بیس سال ہو گئے تیس سال ہو گئے وہ عمل نہیں جھوٹا مانا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ چاشت کے فضائل سنے کہ وہ کہتے ہیں کہ پوری زندگی میری چاش کی نماز نہیں چھوٹی اشرک کے فضائل سنے کہ پوری زندگی اشرک نہیں تھی ابھی ایک پینتیس سال کی عمر ہوگی اس کا انتقال ہو گیا ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کام کے اندر لگے ہوئے اس کو پندرہ ایک سال ہو گئے کہ پندرہ سال سے جب سے کام میں میں لگا کام میں لگنے کے بعد میری اشرا کبھی نہیں چھوٹی اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ ان کی اشرا کبھی نہیں گئی کہ یہ کہ وہ فضائل سامنے آئے کہ اس پر کیا ملے گا چش پہ کیا ملے گا تحجد پہ کیا ملے گا ہاں اثر کے پہلے کی سنت تو پڑھنے پہ کیا ملے گا یہ فضائل فضائل قرآن سنے کہ ہاں انہوں نے اپنے گھروں میں سب کو حافظ بنایا فضل فضائل سے حافظ بنایا عالم بنایا دین کی محنت کرنے والے بنے کہ یہ فضائل کے تو فضائل سے آدمی کے روح کی غذا ہے اس کو دھیان کے ساتھ میں سننا اس کا شوق ہمیں پیدا ہوگا تو مسجد کی تعلیم کا اہتمام کرنا مسجد تعلیم کے فکر کے ساتھ ہم بیٹھے اور سارے لوگ یہ سننے والے بنے یہ سب کے لیے یہ ہے کہ کس کے لیے ہاں کہ مسلموں سے اس کی ابتدا کرنی جتنے نماز پڑھنے والے آ رہے وہ سارے بیٹھنے والے بنے پھر آگے بڑھنا ہے کہ ایک ایک بالک جو ہے وہ مسجد کے اندر تعلیم سننے والا بنے اور پھر دوسرے گھر کی تعلیم کا اہتمام کرنا گھر کے اندر کہ آدمی اپنے سے لے کے دوسری ذمہ داری اس کی اپنے گھر کے اندر دین داری لانا ہے اپنے بچوں کے اندر اپنی بیوی کے اندر اپنے گھر کے اندر دین داری آئے تو آسان ترتیب ہے بہت آسان ترتیب گھر میں تعلیم شروع کر دو کیا شروع کرو آپ گھر میں تعلیم شروع گھر کی تعلیم سے گھر کا نقشہ بدلے گا گھر میں دینداری آئے گی دکھے گا آپ کو گھر میں آپ تعلیم شروع کرو گے نا تو گھر کا نقشہ بدلے گا اور گھر کے اندر دین داری لانے کے لیے عورت کا دیندار ہونا ضروری ہے ہاں عورت کا کہ گھر گھر کس کا ہے کہ گھر والی کا ہے کیا عورت دیندار بنے گی بچے دیندار بنے گے گھرانہ دیندار بنے گا اور عورت دیندار بنے گی نا تو پھر معاشرت بھی دیندار بنے گی معاشرت میں دین آئے گا ہاں شادی آپ دیکھو اس میں سنتیں زندہ ہوگی ہاں گھروں کے اندر حیا آئے گی سادگی آئے گی اگر عورت دیندار ہے ہاں اور عورت کو دیندار بنانا کس کے ذمے میرے اور آپ کے ذمے اب جتنا کابرین ہے ہاں آپ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلط کا ساتھ کس نے دیا عورت نے دیا ماں خدیل اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا ساتھ دیا کہ ہمیں ملت کا حکم دیا گیا حضرت ابراہیم اسلام کا ساتھ کس نے دیا کہتے ابراہیم سے بیت اللہ بیت اللہ کی خدمت لینی تھی اور قیامت تک اس سنت کو جاری کرنا تھا تو آپ کو آگ میں ڈالا یہ قربانی کافی نہیں تھی کہ دو بڑے بڑے اور امتحان ہوئے اور امتحان میں جو کامیاب ہوئے وہ عورت کی وجہ سے ہوئے ہاں کہ عورت کی وجہ سے ماں حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا آپ کا پورا ساتھ دیا کہ عورت کہ ایک عورت دیندار بنتی ہے کہ ایک عورت کی دینداری کئی ولیوں پر بھاری پڑتی ہے اور ایک عورت کی بے دینی کئی شیتانوں پر بھاری پڑتی ہے کہ اگر ہم دیندار ہیں تو دروازے کی چوکھٹ تک ہاں اور عورت دیندار دیندار ہے ہے تو پورا کہ مرد ہے تو فرد ہے عورت ہے تو پورا خاندان ہے کہ مرد لگا فرد لگا عورت لگی خاندان لگا کہ عورت ہے تو پورا خاندان تو گھر کی تعلیم کے ذریعے کہ عورت دیندار بنے اور عورت جب نیک بنتی ہے نا عورت ہاں تو پھر بچوں کو دیندار بناتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھو ہاں کہ جتنے کابرین ہیں جتنے اسلاف ہیں کہ ان سب کو اتنا بڑا بنانے والی کون ہے عورت ہے ہم ہیں کہ ناقص العقل ہے کہ نہیں اچھے اچھوں کی عقل ٹھکانے کر دیتی ہے کہ اللہ نے ان کے اندر بجی استقامت ہے ان کے اندر ان کے اندر خوبیاں ہیں صبر ہے پوری پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھو ایک عورت آپ کو مرتد نہیں ملے گی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو ایک عورت بھی آپ کو مرتد نہیں ملے گی کئی ابتدا مردوں میں ہے کہ اپنے اس پہ جم, جمتی ہے کہ جہاں اپنے گھر میں تعلیم شروع کی ہفتہ باری تعلیم اس کو بھیجنا شروع کیا اس کے تین دن لگانے شروع کیے تین مہینے میں ایک مرتبہ تو ان عمل کی برکت سے آپ دیکھو گے پرد آئے گا حیا آئے گی ہاں دینداری آئے گی اور ہاں، جتنے کابیری رکھے سب کو بنانے والی کون ان کی مائیں معین الدین دن تیچے رحمۃ اللہ اتنا بڑا سفر کر کے آئے اور جب گھر میں داخل ہوئے تو مسکرا رہے تھے تو امی جان نے کہا بیٹا کیا بات ہے آج مسکرا رہے ہو کہ امی جان آج بڑا بڑا دن ہے کئی لوگ میرے ہاتھ پر کہ اسلام لائے کئی لوگ کئی لاکھوں لوگ میرے ہاتھ پہ اسلام لائے تو امی جان نے کہا بیٹا تمہارا کمال ہے تو ہمارا کمال ہے تو خزر صاحب بیٹھ گئے امی جان کے پیر پکڑ لیے اور کہہ رہے کہ امی جان کیسے آپ کا کمال تو امی نے کہا بیٹا میں ان دنوں میں چل رہی تھی میں نے مسکوک لکما پیٹ میں نہیں ڈالا ہاں یہ مائیں تھی ہاں کہ صحابیہ صاحب کہ صحابہ کو کہ دیکھو حلال لانا بھوکے رہیں گے حرام پیٹ میں نہیں ڈالیں گے بھوکے رہیں گے یہ کہ بیٹا مشکوک لکما میں نے اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا اور بیٹا جب تمہارے دودھ پلانے کا وقت تھا تو دو وضو کرتی دو رکعت نماز پڑھتی اس کے بعد میں تمہیں دودھ پلاتی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر وضو کے بغیر دو رکعت نماز کے میں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اب جس ماں کی یہ تربیت ہو تو پھر بچے کیسے ہوں گے کہ اندر سے تپنے والی دیندار کہ گھرانہ دیا جائے تو اس کو بنانے کے لیے گھر کی تعلیم ہے گھر کی تعلیم ہے بچوں کو بنانے کے لیے اب بیٹے کو کہنا نہیں کہ بیٹا تو نماز کا اہتمام کر بیٹے کو کہنا نہیں تو پردے کا اہتمام تعلیم ہے بیٹا کہ تعلیم کے اندر یہ بیٹھے کہ تعلیم کے اندر بیٹھتے ہی کہ اندر دین کی سچی طلب پیدا ہوگی اندر سے تین در بنیں گے اوپر سے نہیں ہاں ورنہ اگر اوپر ہوگا تو ہاں کہ ڈنڈے والی تبلیغ ہوگی تو ہفتہ واری ہفتہ واری تعلیم ہوگی نا تو بچہ بچوں پہ رومالی آئے گی تو آپ کے گھر میں جماعت آ گئی ہے تو بچوں کے اوپر رومالی آ گئی ہے اور شادی آ گئی ہے تو کچھ دوسرا کپڑا دکھے گا کہ نہیں اندر سے دینداری کہ شادی ہو یا جو بھی ہو سفر ہو یا حضر ہو ہر وقت سوفیسر شریعت اور سنت پہ رہنا ہاں پھر وہ اندر سے دینداری آتی ہے بچوں میں دینداری آتی ہے کہ اس تعلیم کی برکت سے ایسے ایسے عجیب عجیب واقعات ہیں کہ گھرانا کہ بڑے بڑے خاندان اس تعلیم کی برکت سے کہ ایک بزرگ کے گھر کے اندر گئے تو وہ اثر کا وقت ہو گیا نماز انہوں نے پڑھی تو وہ گراؤنڈ تھا وہ بچے کھیلنے کے لیے چلے گئے وہاں کھیلتے تھے بڑی فیملی اب جو ہے وہ مغرب کا وقت ہوگا بات چیت کر رہے تھے بزرگ کے آپس میں بات چیت کر رہے تھے تو اتنے میں سارے بچے اور سپوں میں بیٹھ گئے کہ سارے سب میں بیٹھ گئے تو بزرگوں نے کہا کہ تو اثر کے پاس گئے کسی نے وضو نہیں کیا ایسے ہی بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے سارے بچے باوضو ہوتے ہیں ہمارے سارے بچے بہت ہوتے یہ اثر ہے تعلیم کا جب تعلیم ہوتی ہے نا تو بچوں کے ان کے اندر اثر ہوتا ہے بچوں کے اندر اور بچے تو نکال ہوتے ہیں ہاں دیکھو آپ ابھی ابھی ابھی یہ کون سی جنریشن الفا جنریشن ہے کہ آج بچہ پیدا ہوتا ہے اب دیکھو سال کا ڈیڑھ سال کا ٹریننگ اس کو دینی نہیں پڑتی ہے ہاں ابھی اس کو پڑھنے نہیں آتا لیکن وہ سب سمجھتا ہے کہ جہاں ہاتھ میں آیا دیکھو پورا ساری چیزوں کر دکھا کہ ڈیڑھ سال کا دو سال کا ہے اسے کچھ پتا نہیں تو وہ فاسٹ ہے کہ ایسے کہ یہ بچے کہ یہ بچے اگر دین پر آئیں گے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے زندگی کا رخ صحیح ہوگا کہ لیں گے ہاں کہ ساری چیزوں کو لیں گے کہ کہ یہ بچوں کو لانے کے لیے یہ تعلیم کا حلقہ ہے ہمارا اب دنیا میں اس سے انقلاب ہے کہ ملکوں کے اندر انقلاب آیا ہے کیسا کیسا کیسا بن گئی تعلیم کی برکت ہاں ایک ملک ہے ساؤتھ امریکہ کے اندر وینز ویلا اس ملک میں دوسرے نمبر کا مالدار مسلمان ہے اس کا نام بشار ہے اللہ نے اس کو بہت مال دیا اور اس کی خود کی چارٹر فلائٹ ہے کیا وہ اپنا سفر فلائٹوں میں کرتا خود کی فلائٹ میں کہ اللہ نے اتنا دیا اب اس کا اس جو نکاح ہوا کس سے ہوا کہ ایک مس ورلڈ تھی یہ دنیا کی سب سے خوبصورت اس وقت کی اس سے اس کا نکاح ہوا لیکن وہ اندر سے بنا ہوا تھا یہ امال یہ امال کے ذریعے کہ عمل کے ذریعے بنا ہوا تھا کہ آدمی جب عمل کو پابندی سے کرتا ہے نا پھر کسی چیز کا اثر نہیں رہتا کہ نہ مال اثر دکھلاتا ہے نہ حکومت اثر دکھلاتی ہے کہ کوئی چیز کہ احمد کی پابندی کے ذریعے آدمی کسی طرف اس کا رخ نہیں ہوتا غلط رخ پر نہیں جاتا ہاں اگر نہ یہ چیز ایسی ہے کہ ہزم نہیں ہوتی نیا مالدار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزم نہیں ہوتا اس کو لیکن یہ تو اندر رنگایا ہوا تھا اور اس نے اپنی بیوی کو اس تعلیم کے ذریعے رنگا تھا اور ایسا اس کو رنگا گھر کی تعلیم کے ذریعے کہ اس کا چلہ لگ گیا اور ایسا چلہ لگا تو وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہمارا سفر ہوا پناما میں تو ہم ادارے کے اندر ہم کو لے گئے مدرسہ قریب میں اس کے اندر لے گئے تو جو حافظ صاحب رہبر تھے اور حافظ صاحب کر کے کہ مولوی صاحب یہ بچے کو دیکھو کہ یہ وہ بشر کا بیٹا ہے ہاں کیا ایک حافظ اور عالم بننے کے لیے اس کو بھیجا ہے حافظ بن گیا اب عالم بن رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے کی بات بتاؤ مولانا تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ اس کی مائی سے بات کر رہی تھی اسپینش میں تو اس کی ماں اس کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا ہم نے تجھ کو ادارے میں ہم چاہتے تو تجھ کو دنیا کی مہنگی میں مہنگی یونیورسٹی میں پڑھاتے اتنا پیسہ اللہ نے دیا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن بیٹا ہم نے تجھ کو یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ تم انسان بنے اب کون کہہ رہی ہے ایک مس کہہ رہی کہ ایک رنگ میں رنگ گئی یہ تعلیم کے حلقوں سے شیر روزہ سے اور چالیس دن اس کے لگے کہ شریف پردہ اس کے اندر آ گیا اور اس کے بچوں کو حافظ بنایا عالم بنایا ہاں اس نے اپنی خوش نصیبی سمجھ میرا بیٹا حافظ بنے عالم بنے اور پھر عالم بنانے کے بعد اس نے ہندوستان میں سال لگوایا تو اس بچے کا سال لگا تو یہ ہے اندر سے کہ عورتیں اندر سے نہیں یہ تعلیم کے حلقوں سے بنتی ہے کہ اندر گھرانا ہمارا دین دار بنتا ہے کہ جتنے خرافات عورتوں کے ذریعے ہیں کہ اگر ہر گھر میں تعلیم شروع ہو گئی بستی کے جتنے مکانات ہیں کہ تین سو مکان ہے تین سو مکان میں تعلیم شروع ہو گئی تو انشاءاللہ مکانوں سے خرافات ختم ہو جائیں گے باطل کے سراغ بند ہو جائیں گے ہاں کہ باطل کے سرخ کیا ہو جائیں گے بند ہو جائیں گے پھر سادگی آئے گی پھر حیا آئے گی پھر یہ عورتیں تقوی یہ تعاون کرے گی ہاں ہوگا تو یہاں استعمال یہ گھر بیٹھے بیٹھے روتے یہ روئے گی دعائیں مانگے گی یہ تک میں بیٹھے گی یہ روئے گی ہاں یہ اپنے بچوں کو پیٹ کاٹ کر بھیجے گی اللہ کے راستے میں اپنے شوہروں کو بھیجے گی اندر سے یہ بنے گی یہ ساتھ دے گی جیسے اللہ کے نبی علیہ السلط السلام کا ساتھ دیا ماں خدیل قبرا رضی اللہ تعالیٰ نے جو ساتھ دیا مہاجرا رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے عورتیں ساتھ گی ایک مرد جو ہے وہ اس کی تشکیل ہوئی بیرون کی کہ چار مہینے بیرون کی تشکیل ہوئی وہ گھر میں گھر میں داخل ہوا تو عورت نے اس کے چہروں کو دیکھ کے پڑھ لیا یہ ہے عورت ہاں یہ دیندار عورتیں ہوتی ہیں نا وہ چہرہ پڑتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے ہاں باقیہ سنے نا پتہ احمد میں عورتوں کے کہ کیسے موقع پہ کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے ہاں لیکن شوہر آیا محسوس ہونے نہیں دیا اس کو ہاں یہ ہے اللہ نے کہ اندر کی دینداری ہے کہ وہ عورت نے چہرہ پڑھ لیا ہاں اس کیا بات ہے کرنا کچھ نہیں کرنا کوئی بات ہے کرنا کچھ نہیں بات ہے یہ چہرہ تمہارا بتا رہا ہے کہ کیا مسئلہ ہے بیرون کی تشکیل ہوئی ہے تو کیا کیا کیا جواب دیا آپ نے کہا کیا جواب دے گا مجھے ساتھ تشکیل ہوئی تھی تو آپ کے زیورات بیچ کر گیا گھر میں برتن تھے وہ بیچ کر گیا اب کیا ہے لیکن عورت کے اندر ہے عورت کے اس نے کہا کہ اچھا آپ نے نام بنا کیوں کیا ارے یہ مکان تو ہے یہ مکان ہم بیچ دیں گے کرائے پہ چلے جائیں گے یہ مکان بیچ دیں گے کرائے پہ چلے جائیں گے ہاں لیکن آپ کو بیرون جانا یہ اندر سے عورت تیار یہ تعلیم کے ذریعے یہ احمال ہے ایسا ہے پورا محلہ کہ جن جن گھروں میں تعلیم شروع ہوگی ہفتہ واری تعلیم مضبوط ہوگی ہفتہ واری تعلیم ہر مضبوط اور سہ روزہ کی جماعتیں جو ہر ہفتے نکلنے والی بنے گی مصورات کی ماشاء اللہ تو آپ دیکھو گے کہ پھر پردہ آئے گا جوان بیٹیاں محفوظ ہو جائے گی ہاں کہ عورتیں دیندار بنے گی گھروں کے اندر دینداری آئے گی بھائی چارگی سادگی ساری حیا جو ہے وہ زندہ ہوگی ان عمل کے ذریعے ایسا جاندار عمل ہے اس میں اس میں ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس لیے اس کا خوب اہتمام کرنا خوب پابندی کے ساتھ میں اس کو جو ہے وہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ ہفتے میں ایک عمل کہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس کو ریڑھ کی ہڈی کی مثال دی اس کی ریڑھ کی ہڈی یہ گز ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہاں ہاں تو یہ ایسا عمل ہے نبیوں کا عمل کہ جس دن یہ عمل ہوتا نا تو لوگ اس دن روزہ رکھتے تھے کوئی مسئلہ آتا تو بزرگوں کے پاس پاس کہا بھائی فلاں مسجد کا گشتے جاؤ گشت کر کے دعا کر لو اللہ تمہارے مسئلے کو حل کر دے یہ ربیوں کا عمل ہے تو صبح سے ہمارا دن اچھا ہونا چاہیے اس کی محنت ہونی چاہیے کہ سو فیصد لوگ گشت کرنے والے بنے ہاں یہ عمل ایسا ہے ربیوں کا عمل ہے کہ جس بستی میں اللہ کی نسبت پر آدمی دوسروں کے پاس میں جاتا ہے ہاں ایک جماعت کی شکل کے اندر جو وہ جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس بستی میں بھلائے مصیبتیں نہیں آتی ہم نے کئی فسادات میں کئی بستیاں چھوٹی چھوٹی بستیاں دیکھی کہ سو مکان ہے ڈیڑھ سو مکان ہے لیکن پابندی سے گشت ہوتا ہے اللہ نے اس کی حفاظت کر لی کیا بھلائی نہیں آئی مصیبتیں نہیں آئی کہ سب جگہ پر ہوا لیکن یہ کچھ نہیں ہوا زلزلہ ہے لیکن یہ کچھ نہیں ہوا گشت کی برکت سے اللہ محفوظ کر دیتے ہاں اور پھر گشت جب صحیح ہوتا ہے گشت صحیح ہوتا ہے اللہ قبول کرتے ہیں اللہ گشت کو قبول کرتے ہیں ہدایت آتی ہے ہدایت آتی ہے کہ سال ہر ہاں سال میں آنے والی خیر سیکنڈوں میں آ جاتی ہے فکر سے والا عمل لیے بہت فکر کے ساتھ میں کرنا صبح سے اس کو جو ہے محنت کرنا اور ایک ایک ساتھی کو جو ہے اس کی دعوت دینا تحقیق گشت کرنا اور پورا عمل کرنا عمل عمل پورا اس کی برکت ہے عمل پورا ہوتا ہے نا اس کی برکتیں ہوتی ہیں کہ برکت پورا عمل کرنے سے کہ دونوں گشت کرنے سے دونوں درمیان کے نماز کے وقت کو فارغ کرنا اور اب جب آپ ماشاء اللہ گشت کے اندر پوری جماعت دس آدمیوں کی گئی ہے پورا مکمل گشت کیا ہے اور گشت کرنے کے بعد کیا کیا آنے کے بعد ادب کے ساتھ میں فکر کے ساتھ میں گشت کیا ہے اور آ کر پھر دعائیں مانگی اللہ آپ دعا کو قبول کریں گے کہ آپ کے جو ہمارے مسائل ہے اب آپ اللہ کے سامنے مانگو ضرور بھی ضرور حل ہو جائے گا یہ ایسا جاندار عمل ہے اور پھر کس کے دن یہ بات ہماری ہو کہ بھائی جو نیا مجمع آیا کہ نیا نیا آنا چاہیے گش میں نقد لے کے آنا چاہیے ہر گھر سے نقد آدمی آئے ہاں گش میں آنے والا کیا ایک روپ ہوتا ہے وہ گھڑی ہوتی ہے اللہ پاک بدل دیتے ہیں پتا نہیں پھر وہ کس ملک میں جا کے کام کرنے والا بنتا ہے اور پتا نہیں کون وہ بنتا ہے حافظ بنتا ہے عالم بنتا ہے پتا نہیں اللہ اس کو کام بنتا ہے ایسا زبردست عمل ہے اس کو پورا کرنا اور پندرہ بیس فیٹ فکر کے ساتھ میں بات کرنا اور دس پندرہ میں نقد جماعتیں یہاں سے بنانا چار چار مہینے کی تین دن کی ہماری گشت کے ذریعے نقد جماعتیں بنے کہ یہ عمل ہمارا ایسا ہونا چاہیے ایسا قریب کی بستی میں جو قریب کی بستی ایسی بنجر علاقہ جو ہماری مسجد کے بالکل قریب ہے جہاں بنجر جہاں جہاں عمل تو کیا نمازیں نہیں ہیں ہاں، ایسی جگہوں پہ وہاں جا پر وہاں جا پر گشت کرنا وہاں چاہے کلمے کی محنت شروع ہو جائے اور نمازیں وہاں پر جو ہے وہ زندہ ہو جائے اور یہ ماحول وہاں پر بن جائے یہ عمل زندہ ہو جائے اس کی ہمیں فکر کرنا اس لیے دوسرا گشت ہے دو ڈھائی تین مہینے کے اندر بستی کو جو ہمیں کھڑا کرنا ہے یہ قریب قریب کی بستیاں کہ جہاں ہمارا محلہ بنا اس محلے کے ذریعے قریب کی قریب کی بستیاں گس کے ذریعے اس کو کور کرنا ہے کہ پورے ہمارے قریب قریب کے اندر جتنی بستیاں ہیں کہ دوسرے گس کے ذریعے ماشاء اللہ جتنی مساجد ہیں ایک ایک مسجد اگر جو دو دو مہینے میں ڈھائی مہینے میں تین مہینے میں ایک بستی کو جو وہ کھڑا کر دیتی ہے وہ جا کر وہاں کرتی ہے تو پھر جو ان شاء اللہ آپ دیکھو گے کہ سال پورا ہو تو پورا ہوتے پورے ضلع کے اندر کوئی بنجر بستی نہیں رہی ہاں کہ کوئی بنجر علاقہ مسجد کے قریب میں نہیں رہے گا تو سو فیصد نماز ہوگی سو فیصد معاشرت ہوں گے اور ماشاء اللہ گھروں کے اندر حافظ بن رہے ہیں عالم بن رہے مدارس ہوں گے مغجب ہوں گے اور حج کے اندر ماشاء اللہ اللہ کو حاجی ملیں گے ہاں اور ایک عجیب رخ ہوگا اور عجیب اس کی برکتیں ہوگی ہاں کہ آدمی آدمی ہر عمل کے اندر سکون محسوس کرے گا اللہ پاک دنیا ایسی اچھی بنا دیں گے اور پھر دنیا سے جانے کے بعد کہ آخرت کہ پھر تو جو وہ کام چلتا رہے گا اور اس کا اجر ہمیں ملتا چلا جائے گا یہ محنت کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر کو بھی بڑھا دیتے ہیں ہاں اجر کو خوب بڑھاتے ہیں اس لیے ایسا ہمیں جاندار دوسرا کچھ بھی کرنا ہے اور پھر مہینے کے اندر تین دن پابندی سے لگانا ستائیس دن آپ کرتے رہو کہ تین دن پابندی سے لگیں گے ان شاء اللہ عمل عمل میں ہم باقی رہیں گے کہ اپنی اجازت سے طے کرنا کہ ہر مہینے اپنے ہفتے کے تعین کے ساتھ ہفتہ طے کرنا کہ بھائی دوسرا تیسرا چوتھا جو اپنا ہفتہ ہے پہلے سے طے کر لینا ہمارے یہاں بہت سارے ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ ان کا ہفتہ طے ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ بھائی ہفتے ہفتے دواخانہ بند رہے گا کہ ڈاکٹر صاحب تین دن جا رہے ہیں ہاں بلکہ ماشاء اللہ سال کا خروج بھی ان کا ایسا ہے کہ ان کے سیر روزہ ہوتے ہیں سالانہ چلا ہوتا ہے تو گھر کے قریب کے لوگ ان سے مشورے کے لیے اس کو تاریخ پوچھتے ہیں کہ بھائی میرے بیٹے کی شادی کرنی ہے کہ جی بھائی بھتیجا ہے بھانجا ہے شادی کرنی ہے تو ان کے ان کا ہفتہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ ہفتے یہ جو تاریخ لے اس میں آپ کا ہفتہ تو نہیں آ رہا ہے اگر ان کا ہفتہ آتا تو اپنی تاریخ بدل دیتے ایسا نہیں کہ ان کا ہفتہ کہ انہیں پتا ہے کہ ان کا ہفتہ طے ہے یہ جائیں گے تو اس سے خیر پھیلتی ہے اسے چلتی ہے ہاں کوئی کمی نہیں ہوتی دین کی محنت کرنے سے کچھ بگڑتا نہیں یاد رکھنا وہ تو اللہ پاک اپنی قدرت سے دیتے وہ تو قادر مطلق ہے گے بھی نظام ہے یہ محنت کرنے والوں کے ساتھ میں اللہ پاک نے غیبی بھی نظام بنایا کہ محنت کرنے والوں کے ساتھ کہ اللہ ان کی انفرادی اجتماعی مسئلے حل کر دیں گے ایسی جگہ سے دیں گے کہ سوچ بھی نہیں سکیں گے لوگ کہتے ہیں نا بھائی تبلیغ والے کہاں سے لاتے کہ بھائی تبلیغ والے لاتے نہیں ہیں تو کرتے ہیں اگر صحیح کریں گے تو پھر اللہ پاک کیا دیں گے ہاں اس سے بڑی بڑی نعمتیں آگے کی نعمتیں اللہ اپنا تعلق دیں گے اللہ عبادتوں میں لذت دیں گے اللہ اپنی پہچان دیں گے ہاں یہ چیزیں ملے گی اس محنت کے ذریعے تو ایسے پابندی سے تین دن کے قریب قریب جو ہمارے ضلع کے اندر ایسے گاؤں ہے جہاں بنجر ہے دیکھو دونوں کی بھی کارگزاری ہے ایک ہی جماعت چلی ہماری زون میں ہماری ایک ہی جماعت چلی پتا نہیں کتنے دیہات ہے ہاں کہ کئی سو دیہات ہے کہ جہاں کلمہ نماز نہیں ہے ہاں، اذان نہیں ہے عجیب زندگی ہے لوگ لوگ کہاں جا رہے ہیں اب آپ دیکھو تو صحیح کیسے کیسے کیسے کیسے آواز ایسوں میں جانا ایسے کس کو پرسوں میں جانا اس میں بھی اللہ ملے گا ہمیں اللہ ملے گا ایسے لوگوں میں ہم جائیں کہ تین دن لگائے ٹین لے کر جائیں ماشاء اللہ صبح سارے لوگوں نے دے گیا کہ ٹین انشاءاللہ ہم بنائیں گے خیمہ ہم بنائیں گے اور یہ لے کر جائیں گے اور جا کر ٹھہریں گے وہاں پر پندرہ مکان ہے بیس مکان ہے ایسی جگہ پہ ہم تین دن لگائیں گے اور تین دن ایسی جگہ پہ لگا نماز کہ ایک آدمی کہ اس نے اللہ کا اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کے کلمہ پڑھنے پر چار چیزوں سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں ہاں کہ جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے نا اللہ بہت خوش ہوتے ہیں ہاں اب وہ آیا اس نے اللہ اکبر کہا وہ مسجد میں اللہ کتنے خوش ہو گئے اللہ کتنے خوش ہوں گے اور جو لے کر آیا اس کو ہاں کہ یہ چیزیں ایسے تین دن ہمارے لگنے چاہیے کہ یہ محنت ایک محنت کی شکل ہے یہ ساری شکل ہے کہ تین دن پابندی سے ہر ایک لگانے کے ہر ایک لگائیں بھائی لگائیں گے سب ہر ایک لگائیں گے ہر مہینے پابندی سے لگائیں گے ہر مہینے پابندی سے تین دن لگانا ہے ایسی جگہوں پر ہمیں جانا ہے ایسی جگہوں پر ان شاء اللہ ہماری اپنی بھی پابندی رہے گی اس لیے ان عملوں کو کرنا ہے ماشاء اللہ ان عملوں کو ہم کرتے رہیں گے ان عملوں کو ہم کرتے رہیں گے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے ہاں اور اپنی محنت کی ہم نفی کریں گے اے اللہ ہم سے نہیں ہوا آپ نے کیا محنت کر کے نفی کرنی ہے محنت کر کے عملوں کو میں تھکنا ہے پابندی کے ساتھ میں مشورے میں بیٹھنا صبح میں ڈھائی گھنٹے پابندی کے ساتھ میں لگانا اور جو ہے وہ اپنے دونوں تعلیم روزانہ اس کا اہتمام کرنا اور ہفتے میں دونوں کو پابندی سے کرنا اور ہر مہینے تین دن پابندی سے لگانا اتنا کر لیں گے اتنا ہم کر لیں گے اور پھر اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ کہ جیسا کرنا چاہیے ایسا ہم سے نہیں ہوا اے اللہ اب تو کر دے ہم تو گئے تھے اللہ اب تو کر دے اللہ اپنی قدرت سے کریں گے کہ جب بندہ محفکر کرتا ہے محنت کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے کیا کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کو اس کو وجود دے دیتے ہیں سمجھ میں آئیں گے کہ جنید بغدادی ایک بار تو وہ گش کر رہے تھے تو گش کرتے کرتے جوان کو دیکھا کہ وہ جوان سارے شراب میں مست ہے سارے شراب پی رہے جنید بغدادی دیکھ کر ایک دم کیفیت تاری ہو گئی ان کی ہاں اور وہاں جو ایک دم بیٹھ گئے ان کے پاس میں وہ جوان نے دیکھا کہ جنید بغدادی وہ سب ایک دم گھبرا رہے گھبرا گئے وہ سارے جوان ہاں وہ جنید بغدادی کی حیثیت میں کہنے لگے ارے بھائی جو پیتے ہو مجھے بھی پلاؤ تم پیتے ہو مجھے بھی پلاؤ ایک کیفیت تھی تو کہیں نہیں نہیں نہیں حضرت ہم آپ کو کیسے پلائے ہم آپ کو تو نہیں دے سکتے کہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہاں کہ پھر کہ میری بات مان لو پھر کہ کیا ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں کہ چلو مسجد کے اندر تو ان کو جو ہے وہ ساروں کو مسجد میں لے کر آئے اور مسجد میں لے کے آنے کے بعد ایک محنت ہو گئی اب محنت ہونے کے بعد وہ سب نے وضو کروایا اور نماز پڑھوائی اور یہ بھی لگ گئے اور جنید بگدادی کہنے لگے اے اللہ میرے بس میں تھا میں نے کر لیا میرے بس میں تھا میں نے کر لیا ایسے دن بھر بستی میں ہم تھکیں گے چلیں گے پھریں گے بھائی روزہ لگائیں گے سارا نا اپنا چیلا لگائیں گے چار مہینے لگائیں گے اور لگانے کے بعد پھر راتوں کو اللہ سے مانگیں گے کہ ہر رات کو اللہ سے جم کر مانگنا کہ اللہ ہم سے نہیں ہوا کرنے والے آپ ہے اے اللہ سو فیصد نماز زندہ کرنے والے آپ اے اللہ شریعت و سنت کو زندہ کرنے والے آپ ہے اللہ کب وہ دین آئے گا کہ سو فیصد شریعت و سنت آپ کے اے اللہ کب وہ دین آئے گا کہ ربی علیہ السلط اسلام السلام جو سطح چھوڑ کر گئے وہ سطح زندہ ہو جائے گی اللہ کا راتوں کو بل بلانا یہ جورت بغدادی نے جو ہے مانگنا شروع کیا علماء نے لکھا ہے کہ جتنے لوگ تھے اللہ نے وقت کا ولی بنا دیا سب کو کہ جتنے نوجوان تھے اللہ نے پرر دیا تو اصل مانگنا ہے مانگنا ہاتھوں کو خوب مانگنا مانگنے کی اس وقت بہت کمی ہے اس وقت دیکھو سردی میں اس کی سردی میں عادت ڈالنی چاہیے صبح سادی چھ بجے ہوتی ہے کم سے کم ایک گھنٹہ اٹھ جائے پانچ بجے اٹھ جائے کم سے کم ایک گھنٹہ پانچ بجے اٹھ جائے اچھی طرح وضو کرے چار رکعت چھ رکعت آٹھ رکعت جو بڑی بڑی صورت یاد اس کو پڑھے اور پھر جم کر مانگے اپنے لیے محلے کے لیے اپنے گھر کے لیے پوری بستی کے لیے پورے عالم کے لیے کہ فرد کے لیے کہ دنیا میں مسلمان کیسے زندگی گزارا ہے کہ مسلمان ہے کیسے زندگی گزارا یہ ذمہ دار میں اور آپ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری محنت سے کچھ چیز ہے اس لیے مانگنا ہے کہ مانگنے سے کہ مانگنا دعا مفل عبادت کہ مانگنا یہ جو عبادت کا مطلب ہے ہاں، اور مانگنے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں روح نہیں ہے سجیب لکھوں اللہ مانگو میں ضرور دوں گا تو صحابہ رضوان جمان مانگتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو خوب مانگا ہے یہ دن پر گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے رات کو مسلح پہ سوار ہوتے تھے اس لیے مانگنے کا اہتمام کرنا ہے تو یہ عمل سب کرو گے ارے بھائی سب کرو گے سب طے کرتے ہو کہ انشاءاللہ اس ترتیب سے یہ عمل کریں گے ہاں کی اس نیت میں ان شاء اللہ معاف کریں گے بھائی اب دیکھو ہلکے کے اعتبار سے ہمیں بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر اب ہم طے کریں گے کہ ماشاء اللہ مشورے میں بیٹھتے ہیں فجر کے بعد ہم مشورے میں بیٹھ رہے ہیں ڈھائی گھنٹے ہمارے ان شاء اللہ صبح میں لگیں گے بھائی صبح میں وقت نہیں ہے تو ایک ڈیڑھ گھنٹہ صبح میں لگانا ایک گھنٹہ تو اس کو ہم لکھیں گے کہ ڈھائی گھنٹے ہم صبح میں دیں گے اپنا گشت جو ہے وہ ہم طے کریں گے کہ دوسرا گشت اپنا جو ہم کر رہے ہیں کہ ماشاء اللہ پہلا گشت ہم پابندی سے کریں گے دونوں نماز کے درمیان کا وقت فارغ کر کے مسجد کے اندر پہنچیں گے